وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله مولانا العظيم کیا ترتیب ہے پہلے ادب سکھایا کہ جو بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے وہ کیسے اخلاق کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے پھر فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں دیں وہ کیسی پاک و صاف حلال کمائی کی اور بہترین چیز ہونی چاہیے دیں کس کو یہ پیچھے بیان کر دیا گیا تھا رشتہ داروں کو بھی دیں ماں باپ کو بھی دیں غریبوں اور یتیموں اور پڑوسیوں کو اور مسافروں کو بھی دیں لیکن ایک خاص طبقہ زکوٰۃ تو صرف ایمان والوں کو دیں گے لیکن صدقہ اور خیرات کیا غیر ایمان والے کو دے سکتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا ان کے رشتہ دار بہت سارے غیر ایمان والے محتاج تھے ضرورت مند تھے لیکن دل میں خیال آتا تھا یہ اللہ کے دین کے دشمن پروردگار کے باغی ان پر خیرات کریں یہ تو اور موٹے ہوں گے اور ایمان والوں پر اور ظلم ڈھائیں گے جب یہ ہدایت نہیں قبول کرتے پھر ان کو کیوں دیں اس کے اوپر تنبیہ نازل ہوئی کہ ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زکوٰۃ تو صرف ایمان والوں کا حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ خیرات اگر ضرورت مند اور محتاج غیر ایمان والا ہے تو اس کو بھی دو لئی سالیہ کا عدا ہوں اور مخاطب بنایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ بدرجہ دوسرے لوگ بدرجہ اولا اس میں آ جائیں لئی سالیہ کا عدا ہوں نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا ولیکن اللہ من شاہ لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے من شاہ جس کو چاہتا ہے پروردگار ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے خیرات کا تعلق اس کے ساتھ مت جوڑو تمہارا پڑوسی غریب ہے پریشان حال ہے ایمان والا ہے تو اس کو بھی دو اور غیر ایمان والا ہے تو اس کو بھی دو کیا اخلاق سکھائے وما ماتم من خیر فلانفسکم اور تمہیں غصہ آتا ہے کہ دشمنوں پر خیرات کریں فرمایا خیرات اصل میں کسی اور کے لیے تھوڑی کی جاتی ہے وہ تو اپنے لیے کی جاتی ہے انسان اس لیے کرتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا اور ہم پیچھے پڑ چکے تصویر اس لیے کرتا ہے کہ میرا دل ایمان کے اوپر جم جائے گا اس لیے کرتا ہے کہ میرا دل پاک صاف ہو جائے گا ایمان کے لیے خالص ہو جائے گا وہ دوسرے پر تھوڑا احسان کرتا ہے دوسرے کا تو احسان مانتا ہے کہ اس نے میری خیرات کو قبول کیا وما ما تم فکر خیر اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو مال میں سے فلی انفسکم تو وہ اپنے ہی لئے کرتے ہو اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو اب تمہارا دشمن ہے لینے والا یا دوست ہے تمہارا لینے والا اس کی طرف کوئی توجہ مت کرو کیا اخلاق ہے وما الا ابتغاء وجه الله اور تم نہیں خیرات کرتے ہو تم نہیں خرچ کرتے ہو مگر اللہ کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے یعنی اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جب تمہارا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے تو اس بات کو بھول جاؤ کہ لینے والا خیرات تمہارا دوست ہے یا دشمن ہے کیا ایسے اخلاق اور ایسے کردار کی ہوا بھی آج انسانوں کو لگی ہے وما ماں تم سے کومن خی اور تیسری بات تم جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو وما تم اور تم نہیں ہے تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو من خیر مال میں سے بہتری میں سے یو وقت رہی وہ پورے کا پورا تم کو واپس دے دیا جائے گا جب وہ تمہیں واپس ملنا ہے تو دوست کو دو تب بھی واپس ملے گا دشمن کو دو تب بھی واپس ملے گا کیونکہ لینا کس سے ہے اللہ سے پیچھے کہہ چکا پروردگار کہ وہ میرے اوپر ایک قرض ہے حالانکہ پروردگار قرض صرف اس کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح قرض کا مطالبہ کرتے ہوئے انسان کو کوئی جھجک نہیں ہوتی اللہ کے راستے میں اللہ کے دیئے ہوئے مال کو چاہے وہ کسی کو بھی دو اللہ کے یہاں سے پانے کے لیے یوں سمجھو کہ ایسا ہے جیسا تم نے اس کے قرض رکھا ہوا ہے تم لَا تُظْلَمُونَ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایمان والے کو دو غیر ایمان والے کو دو سب برابر لیکن کچھ مستحق اور افضل اور غیر افضل کی بات تو باقی رہے گی نا آپ کے سامنے دو قسم کے انسان ہیں ایک پروردگار کا باغی ہے اس کو بھی ضرورت ہے اور دوسرا اس کا فرما بردار ہے اس کو بھی ضرورت ہے کون زیادہ مستحق ہے ایسے وقت میں ہم کس کو تلاش کر کے دیں للفقراء الذين احصروا في سبيل الله للفقراء ان غریبوں کے لیے صدقات ہیں الذين احصروا في سبيل الله اللہ جن کو روک دیا گیا ہے اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں اگر وہ کاروباری دنیا میں اترتے تو وہ دوسروں سے بہت آگے نکل سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے کے لیے جان و مال کی قربانی کے لیے وہ تمہارے صدقات کے زیادہ مستحق ہیں للفقراء الذين احصروا ان فقیروں کے لیے الذين احصروا في سبيل اللہ جن کو روک دیا گیا اللہ کے راستے میں لا يستطيعون ضربا في الارض نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے اللہ کے دین کے کاموں میں اس قدر مصروف ہیں گویا کیا پاہج ہو گئے ہیں بیچارے چل ہی نہیں سکتے ہیں مجبور ہیں بس سارا وقت وقف ہے اللہ کے دین کے لیے دین کے کاموں کے لیے چل ہی نہیں سکتے ہیں زمین میں یہ ہیں تمہارے صدقات کے زیادہ مستحق اور یہ کس شان کے ساتھ رہتے ہیں اپنے آپ کو فقیر بنا کر محتاج بنا کر دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے غریب ہیں ہم پر خیرات کرو نانا یحسبہم سب الجاہل اغنیاء یا امن یحسبہم سب ان کو گمان کرتا ہے الجاہل نا واقف انسان اب بڑے سیٹ بڑے مالدار منت تحفظ نہ مانگنے کی وجہ سے بچ جانے کی وجہ سے کیونکہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے اور ان کے کپڑے اور ظاہری طور پر صاف ستھرے اجلے ایسا لگتا ہے جیسے بڑے کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں لیکن ہے ضرورت مند وہ پتا کیسے چلے گا تعریف بسیماہم ہوں تو پہچان لے گا ان کو ان کے چہروں کے نشان سے ان کے نورانی چہرے منور چہرے اور پھر ضرورت کا احساس وہ ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کی لکیروں کو دیکھ کر تو پڑھ سکتا ہے کہ کون ہیں وہ لوگ ورنہ وہ خود اظہار کبھی نہیں کریں گے لا يسألون الناس الحافا نہیں وہ مانگتے ہیں لوگوں سے الحافا لحاف بن کر لحاف آدمی کے ساتھ چپکا ہوا یعنی لپٹ کر کے وہ لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں وما تنفقوا من خیر فإن اللہ علیم اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو مال میں سے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے یہاں پر خیرات کا مضمون مکمل ہوا لیکن اس مضمون کی تکمیل کے طور پر اور اگلے مضمون کے تمہید کے طور پر ایک بات باقی رہی وہ کیا دیکھیے یہ بتا دیا گیا کہ مال کس طرح خیرات کریں یہ بتا دیا گیا کہ کون سا مال خیرات کریں یہ بتا دیا گیا کہ خیرات کر کے کس کو دیں ایک چیز باقی رہی ہاں کس طریقے سے کریں وہ بھی بتا دیا دکھا کر کریں اعلانیہ کریں کہ چپکے سے کریں خاموشی سے کریں وہ بھی بتا دیا گیا جیسی ضرورت ہو ویسا کریں کس وقت میں خیرات کریں رات میں کریں کہ دن میں کریں صبح کریں کہ شام کریں یہ مضمون تھوڑا سا باقی رہا اس کو بتایا جا رہا ہے اور یہی اگلے مضمون کی تمہید ہوگی اس لیے اوپر کا رکو یہاں مکمل ہوا اگلا شروع ہوا اللہ دین فکون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل نہار رات میں بھی اور دن میں بھی سر روم والا نیا سر رن طور پر بھی والدہ نیا اور چپکے چپکے بھی فل ہوں عند ہوں ان کے لیے ان کا اجر ہے عند رب بھی ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ ان پر کوئی غم نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے عرض کر چکا کہ ڈر ہوتا ہے کہ آئندہ کیا پیش آئے گا جنہوں نے رات اور دن اپنا مال خیرات کیا صرف اللہ کے لیے کیا جب ضرورت پیش آئی اعلان کر کے دینے کی تو اعلان کر کے دیا اور جب ضرورت پیش آئی چپ کے چپ کے دینے کی تو چپ کے چپ کے دیا عام طور پر مفسرین نے کہا حالات جب تقاضا کریں تو نفلی صدقہ بھی اعلان کر کے دینا جائز ہے اور واجبی صدقہ بھی چپکے سے دینا جائز ہے لیکن عمومی حالات میں جو واجب اور فرض زکوٰۃ ہے صدقہ فطر ہے اس کو تو اعلان کر کے دو تاکہ دوسروں کو ترغیب بھی ملے اور کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ اتنے پیسے والا نمازیں بڑی پڑھتا ہے زکات دیتا ہی نہیں لیکن نسلی صدقے کو چھپا کر کے دو انسان کے مزاج میں یہ بات چھپی ہوئی ہے اور یہ مزاج اور اس کے نفس کی شرارت ہے کہ وہ نفلی عبادتوں کو دوسروں کو دکھا کر کرنا چاہتا ہے فرق کیسے ادا ہو جائے اس طرف کبھی دھیان نہیں جاتا اس کا اور پرور چاہت کیا ہے کہ نفلی عبادتوں کو آدمی چھپا کر کے کرے یہ فتنے کا باعث بن جائیں گے دوسرے لوگ آپ کو کہیں گے اوہو بڑے نیک آدمی آپ جب دس پندرہ بیس آدمی کہیں گے بڑے نیک بڑے نیک تو ایک دن نفس بھی کہے گا ہاں یار واقعی تو بڑا نیک آدمی ہے مگر لوگ سمجھتے نہیں تو نفلی صدقات کو چھپا کر دینا بہتر اور جو فرض اور واجب صدقات ہیں ان کو اعلان کر کے دینا بہتر جو لوگ اس طرح خیرات کرتے ہیں اجرهم آئندہ ربهم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس آئندہ کسی واقعے کے پیش آنے کا ان کو ڈر نہیں اس لیے کہ خیرات کر کے گئے ولاحم یا زنون اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے کہ مال بڑی محنت سے کمایا تھا لیکن ہائے افسوس خرچ کرنے کا نمبر نہیں آیا اس سے پہلے جان نکل گئی یا جب خرچ کرنے کا نمبر آیا تب تک بیٹے اس کے مالک بن گئے تھے میں کچھ کر نہ سکا صدقہ اور خیرات اس طریقے کا نام ہے جس کے ذریعے سے مالدار کا پیسہ غریب کی جیب میں جاتا ہے اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شیطانی طریقہ بھی ہے وہ طریقہ ہے سود کا جس کے ذریعے سے غریبوں کا پیسہ کھینچ کر کے بلکہ چھین کر کے جھپٹ جھپٹ کر ان سے چھین چھین کر کے مالداروں کی جیب میں جاتا ہے یہ جملہ بہت مختصر ہے لیکن انشاءاللہ حقیقت پر مبنی ہے پوری دنیا کے سود کے نظام کا نچوڑ اس کے سوا کچھ نہیں کہ غریبوں کا پیسہ چھین چھین کر کے مالداروں تک پہنچایا جائے اور صدقہ اور خیرات کا مطلب کہ مالداروں کو ترغیب دی جائے کہ ان کی جیب سے پیسہ نکلے اور غریب تک پہنچے تو صدقہ دینے کا یہ کردار تھا نیک لوگوں کا اس کے مقابلے میں غریبوں کا پیسہ چھیننے والوں کا کردار بھی دیکھو عرب کہتے ہیں تو عرف الشیا ابی اجزا بھی چیزیں اپنی مد مقابل سے پہچانی جاتی ہیں صبح کی روشنی کی قدر رات کے اندھیرے سے ہوتی ہے اگر رات کی تاریخی نہ ہوتی صبح کی اندھیری کو کون جانتا اگر یہ سود خاروں کے چھینا جھپٹی ہمارے سامنے نہ ہو تو صدقہ اور خیرات کی قدر و قیمت کا ہمیں کیسے احساس ہو کیسے لوگ ہیں اللہ یا کلون وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو ربا سود لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس نہیں کھڑے ہو سکیں گے وہ الا مگر کما جیسا کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے وہ شخص الذي يتخبطه الشيطان جس کو پاگل بنایا شیطان نے من المس چمٹ جانے کی وجہ سے لگ جانے کی وجہ سے حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض اعمال کی قیامت کے دن بالکل اسی طرح کی جزا ملے گی جیسے اعمال ہوں گے جو کسی کی گردن کاٹ رہا ہے اس کی گردن کٹے گی وغیرہ وغیرہ سود خار بھی دنیا میں مال کی لالچ میں پاگل ہو جاتا ہے کیسا پاگل ہوتا ہے آپ کہتے نہیں بظاہر تو وہ لوگوں کے کام بناتا ہے کام بناتا ہے ایک آدمی کے جوان بیٹے کو کینسر ہو گیا اور وہ بےچارا پریشان حال کینسر ہو گیا بیٹے کو کوئی مدد کرو میری تو دوسرا کہتا ہاں ہاں میرے پاس ہے ذریعہ میں پیسے دے سکتا ہوں مگر مہینے کے بعد اتنا سود بھی ساتھ میں دینا پڑے گا یہی کام حکومتیں کرتی ہیں البتہ وہ ذرا مٹھی چھری سے گردن کاٹتی ہیں اور یہی کام فائنینس والے کرتے ہیں وہ تیز چھری سے کاٹتے ہیں پہلے بتاتے ہیں ہاں بھائی اتنے پیسے دینے پڑیں گے کوئی کہتا ہے میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے میرے پاس کفن دفن کے لیے کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہاں میں پیسے دے سکتا ہوں مگر پہلے بتا سود کتنا دے گا اس کو کسی کی مجبوری نظر نہیں آتی کسی کے حادثے سے یہ متاثر نہیں ہوتا پاگل ہو گیا ہے فرمایا قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا جس طرح دنیا میں شیطان کسی کو چمٹ کر کے پاگل بنا دیتا ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے وہ مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جس کو شیطان نے پاگل جس کو شیطان پاگل بنا دیتا ہے من المس چھونے کی وجہ سے لگ جانے کی وجہ سے یہاں ایک اور بحث بھی چل پڑی کیا واقعات جنات کسی کو پاگل بنا سکتا ہے کیا واقعات جنات انسانوں پر مسلط ہوتا ہے ایک تھوڑا سا طبقہ جدت پسندوں کا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ سب خیالی چیزیں ہیں اس میں دو رائے نہیں ہے کہ انسان کا وہم بھی بہت کچھ کرتا ہے لیکن کیچڑ اٹھنے کے لیے کچھ نہ کچھ بارش ہونا بھی ضروری ہے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات ہیں اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جنات انسانوں کو تکلیفوں میں مبتلا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور انسانوں کو پاگل بناتے ہیں اور اس کی بہت مثالیں اور مفسرین نے اس پر خوب بحث کی ذالک بانہم قالوا انما ان مثل الربا یہ سزا ان کو کیوں ملی یہ اس لیے ملی کہ یہ الٹی بات کرتے تھے الٹی بات کیا ہے جب ان سے کہا جاتا تھا سود حرام ہے تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ سود بھی تو اسی طرح ہے جس طرح تجارت ہوتی ہے تجارت میں نفع کمایا جاتا ہے سود میں بھی تو نفع کمایا جاتا ہے مگر یہ الٹا کہتے تھے یہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا ذالک بینہم یہ بات اس وجہ سے ہوئی قالو کہ انہوں نے کہا انما البیع بے شک تجارت بھی تو مثل الربا سود کی طرح ہے سود کو تجارت سے تشبیہ نہیں دے رہے بلکہ تجارت کو سود کے ساتھ اچھا ہمارا سود تم کو حرام لگتا ہے اور تم ایک چیز خرید کے لاتے ہو دس روپے کی اور بیچتے ہو بارہ روپے کی تو دو روپے نہیں کماتے ہو یہ بھی تو وہی طریقہ ہے تمہیں فرق نظر نہیں آتا ہے پروردگار بیان کرتا ہے اچھا ایک ہی جیسا ہے اللہ نے حرام کیا ہے تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو وحرم الربا اور حرام کیا سود کو اور حرام اور حلال ہونا یہ تمہیں فرق نظر نہیں آتا یہ تو بالکل اسی طرح کا اعتراض ہے کہ بیٹا جوان ہو گیا باپ نے رشتہ تلاش کیا وہ کہتا ہے میری بہن بھی تو اسی طرح ہے اس کے بھی ناک کان آپ وہ سب کچھ جسم کا ڈھانچہ اسی طرح ہے تو باہر سے ایک لڑکی لائیں پتہ نہیں نباہ ہو گھر میں نہ ہو گھر کے اندر تو موجود ہے سوائے اس کے کیا جواب ہے کہ یہ حرام ہے اور جو باہر سے آئے گی وہ تیرے لیے حلال ہوگی نکاح کرنے کے بعد سود کو اللہ نے حرام کیا اور تجارت کو اللہ نے حلال کیا یہ تھوڑا فرق ہے عرب کے اندر سود کا بہت رواج تھا اور یہ ڈانٹ والی آیت پہلی مرتبہ نازل ہوئی بعد میں تین میں اور بعد میں دو ہجری میں بیان کیا فمن جا وہ رب تو وہ آدمی جس کے پاس نصیحت آئے اس کے رب کی جانب سے سنتہا پھر وہ رک جائے فلا ما سلف تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر گیا جو گزر گیا آج تک سود لیتا رہا غلطی تھی تب تک سود کی حرمت بھی نازل نہیں ہوئی تھی لیکن اب اللہ کا حکم پہنچا اس نے فوراً اپنے آپ کو سود سے روک لیا تو جو گزر گیا آج تک وہ اس کے لیے معافی ہے وہ امرحل اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ من آیا اور جو کوئی واپس پلٹے گا پولا النار تو یہی لوگ جہنم والے ہیں حکم آ چکا پھر بھی سود کھاتے ہیں یہ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے سود میں اور تجارت میں صدقے میں اور سود میں تم کو فرق نظر نہیں آتا بہت حیرت ناک فرق ہے بے شک تمہیں دکھائی نہ دیتا ہو لیکن جو نہ سمجھے تو کر کے دیکھے یمحق اللہ الربا وب الصدقات یہ فرق ہے اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے وہ یورب الصدقات اور صدقوں کو بڑھاتا ہے سود خاروں کے مال گھٹتے ہیں اور صدقہ کرنے والوں کے مال بڑھتے ہیں بظاہر ایک آدمی کے پاس سو روپے تھے پانچ روپے خیرات کیے پچانوے رہ گئے پانچ اور کیے نبے رہ گئے دس کیے اسی رہ گئے دس اور کیے ستر رہ گئے دس اور کیے ساٹھ رہ گئے دس اور خیرات کیے پچاس رہ گئے تو گھٹ رہا ہے اس کے مقابلے میں سود خار نے سو روپے دیا اور مہینے کے بعد ایک سو دس لیے اور پھر دوسرے مہینے دیے اور پھر ایک سو دس کے ایک سو بیس ہو گئے پھر ایک سو دس پھر ایک سو تیس ہو گئے بڑھتے گئے اور پھر سود کے اوپر سود مزید بڑھ رہے ہیں فرمایا تم کو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مگر بے شمار چیزیں تم دیکھتے ہو حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں تمہیں آئینے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے تم سمجھتے ہو اس کے اندر بھی ایک انسان بیٹھا ہے مگر اس میں ہوتا نہیں ہے سود بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مگر حقیقت میں گھٹتا ہے جو سود کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے پھر وہ مال کہاں کہاں لگتا ہے کبھی ہاسپٹلوں میں اور کبھی عدالتوں میں اور کبھی کورٹ اور کچہریوں میں کہاں کہاں وہ صرف ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں صدقہ دینے والے کے پاس پچاس روپے بچتے ہیں لیکن اس سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو سود والے پانچ سو روپے سے نہیں ہوتے ہیں یہ محب اللہ ربا صدقات اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے واللہ لا يحب کل کفار اثیم اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کل کفار ہر ایک ناشکری کرنے والے کو اثیم گناہ کرنے والے کو اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے الصالحات اور وہ جنہوں نے نیک عمل کیے واقام الصلاة اور جنہوں نے نماز قائم کی اور سود لینے کے مقابلے میں آت الزکاة انہوں نے زکاة ادا کی ڈھائی پرسنٹ اپنے مال میں سے دیا لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا عجر ہوگا ان کے رب کے پاس دنیا میں سو صدقہ خیرات سے مال بڑھ جائے گا اس کی زیادہ لالچ نہیں دی جا رہی ہے آخرت مسئلہ آخرت کا ہے ان کے لیے وہاں پر بہترین اجر ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے سود کا مسئلہ بڑا اہم ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی آج دنیا بھر میں جب آپ سود خاروں کی حالت دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے کیسی سچی بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ دنیا گر پڑے گی سود کے اوپر کیا سارے سود پر گر پڑیں گے سب سود کھائیں گے فرمایا جو نہیں کھائیں گے ان کو بھی دھواں اور گرد ان کو بھی ضرور لگے گی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سے سود میں وہ بھی ملوث ہو کر کے رہیں گے بالکل میں اور آپ اسی دور سے گزر رہے ہیں دنیا میں سود نے کیا کیا تباہیاں لائی ہیں یہ موقع نہیں اس کی تفصیل آپ کرنے کا لیکن پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ جنگ عظیم اول ہوئی تو سود اس کی بنیاد تھی اور جنگ عظیم دوم ہوئی سود اس کی بنیاد تھی اور اب جنگ عظیم سوم کب ہوگی اور یقینی طور پر سود ہی اس کی بنیاد بنے گا ملک نے کمپنیوں کو سود پر پیسہ دیا بے تحاشا اور کمپنیوں سے بہت زیادہ سود لیا کمپنیوں کو ملک کے اندر مزدور نہیں ملے کیونکہ وہ مزدوری زیادہ مانگتے تھے پھر بینک کو بھی سود دینا اور اپنے لیے بھی اس میں نفع بٹورنا انہوں نے دوسرے ملکوں سے سستے مزدور لائے ملک کے لوگ بیکار ہو گئے سب نے مل کر کے جرمن میں چڑھائی کر دی آخر وہ پل بند کیا گیا جو پل ٹوٹا اور لوگ نیچے گرے اس کے بعد پوری دنیا میں جنگ چھڑ گئی سود نے بنیاد ڈالی اس کی اس لیے زبردست ڈانٹ یا اے من لوگوں جو ایمان لائے ہو اتق اللہ ڈرو اللہ سے ما چھوڑ دو جو باقی رہا سود میں سے آج تک اگر تم نے اپنا پیسہ کہیں دیا ہوا تھا سود کے لیے چھوڑ دو سود کو اصل پیسہ تمہیں واپس مل سکتا ہے ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو ایسا کرو فعلم تفالو تو اگر تم ایسا نہیں کرو گے پھر بھی سود کی تلاش میں رہو گے فضم بھی ہر بن مین اللہ فضم پھر اجازت ہے بے ہر بن مین اللہ فاضن اجازت دو اعلان جنگ ہے بے ہر بن اللہ اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے وہ رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سود خار جو سود سے باز نہیں آتا وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اور اگر تم توبہ کر لوگے تو تمہارے لیے روحسو اموالکم تمہارے مالوں کے سر ہیں یعنی تمہارے مال کے اصل سرمایہ اصل مال ہے تم نے سود پر پیسے دیے ہوئے تھے ایک ہزار روپیہ امید تھی کہ گیارہ سو ملیں گے توبہ کرو ہزار روپیہ تم کو مل جائے گا سو روپیہ تمہارا سود کو چھوڑ دو جس وقت میں یہ آیتیں نازل ہوئی بہت سارے لوگوں نے سود پر پیسے رکھے ہوئے تھے لیکن سب کے سب چھوڑ دیے گئے لا تظلمون مت نہ تم ظلم کرو گے ولا تظلمون نہ تم پر ظلم کیا جائے گا تم سود کی لالچ نہیں کرو گے تو تمہیں اصل مال سے محروم نہیں کیا جائے گا اصل مال تم کو ملے گا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو جن لوگوں نے سود پر پیسے دیے ہوئے تھے اب ان کو وہاں پیسے رہنے کی کوئی لالچ نہیں رہی کہ کسی کے پاس ہمارا پیسہ رہے پہلے تو امید تھی کہ سو کے ایک سو بیس یا ایک سو تیس ملیں گے یا دو سو ملیں گے جیسے ان کی شرح تھی اب تو سو کا سو ہی ہمیں واپس لینا ہے تو ظاہری طور پر ان کو پیچھے پڑ جانا چاہیے تھا کہ ابھی دو فوراً فوراً دو کیونکہ اب سود نہیں لینا ہے لیکن یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہوتی فوراً اخلاق اور کردار کی بلندی سکھائی گئی وَإِن کا ذُو فن فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِن کا ذُو سرا اور اگر وہ ہو تنگی والا تنگ دستی والا کون جس سے تم نے پیسے لینے ہیں جس کو قرضہ دیا ہوا ہے اگر وہ تنگ دست ہو فَنَذِرَةٌ تو محلت چھوڑ دے دینا ہے علا مَيْسَرَ ایک گنجائش ہونے تک یسر ہونے تک آسانی ہونے تک جب تک آسانی کے ساتھ وہ دے سکتا ہے تب تک پھر اس کو محلت دے دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ ہے قرض دینا کسی کو قرض دینا خود ایک صدقہ ہے اور اگر آدمی ہمت کر کے دیکھا کہ بندہ تنگ دست ہے اس کو معافی کر دے اور کہے کہ رہنے دو یہ تو اور اونچے اخلاق کی بات وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ خیر اور یہ بات کہ تم صدقہ کر دو خیر اللہ تم یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے ان کنتم تم اگر تم جانتے ہو یہ ماقبل کے جو احکام اب تک گزرے قصاص کے احکام وسیعت کے احکام روزے کے احکام نماز کے احکام اور اس کے بعد طلاق کے اور نکاح کے اور بیاہ کے اور پھر میاں بیوی کے حقوق یہ سب کے سب ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے سامنے ہر وقت میں یہ منظر رہے کہ کل اس نے اپنے والد کے سامنے تن تنہا پیش ہونا ہے اور اس نے زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے اس لیے مضمون کے آخر میں احساس دلایا وقت اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون فیہ جس میں تم کو لٹایا جائے گا اللہ اللہ کے سامنے آئے آئے کس طرح پیش ہوں گے اپنے مالک کے سامنے لقد جی تم تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے وہ ترک خولناکم وراء ظهورکم اور جو ہم نے تم کو دولت مال دیا تھا وہ سب کا سب پیچھے چھوڑ کے آ گئے یہ منظر جب تک سامنے نہیں رہے گا ان باتوں پر عمل نہیں ہوگا سمت کمبن نفس ما کسبت پھر پورا پورا دے دیا جائے گا کل نفس ہر ایک جان کو ما کسبت جو بھی اس نے کمایا زندگی کے لمحے لمحے کا پورا پورا حساب چکا دیا جائے گا لا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یہ منظر جب تک پیش نظر نہیں رہے گا تو احکام پر عمل کیسے ہو سکے گا یہ بات قرآن کریم کے تعارف میں عرض کر دی گئی کہ قرآن کریم کی ایک ترتیب وہ تھی جو لوہے محفوظ میں تھی پھر وہی بیت العزت میں تھی اور پھر ایک ترتیب وہ ہے جس طرح سے وہ نازل ہوتا رہا لیکن جب نازل ہو گیا تو اس کو اس طرح مدون کیا گیا جو ترتیب وہاں تھی وہی ترتیب یہاں رہے اور آج جب آپ اس ترتیب سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم اگر غور و فکر کیا جائے تو انسان کا ضمیر یہ کہنے کے لیے مجبور ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی یہی ترتیب ہونی چاہیے وہ جو نزول کی ترتیب تھی وہ تو ضرورت کی ترتیب تھی یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں یہ نزول کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ سب سے آخری آیت ہے ایک روایت کے مطابق اس آیت کے نزول کے اکتیس دن بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور ابن کثیر اور دوسرے حضرات نے وہ روایتیں بھی نقل کی کہ اکتیس نہیں بلکہ صرف نو دن کے بعد آپ تشریف لے گئے آخری وقت میں امت کو کیا پیغام دیا وقت اللہ ڈرتے رہنا اس دن سے جس دن تمہیں اپنے مالک کے سامنے پیش کیا جائے گا اس دن کا خیال رکھنا اور پھر زندگی بھر کا حساب چکا دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اب شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یقینی طور پر آپ جب دنیا سے جا رہے ہوں تو یہی پیغام ہونا چاہیے تھا اور اگر سورت کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ آیت یقینی طور پر یہی فٹ آتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا اس کو سور بقرہ کی دو سو اسی آیت کے آگے رکھ دو سو اکاسی آیت بنا دو چنانچہ اس کو یہاں رکھ دیا گیا اوپر سود کا تذکر آیا تو سود تب ملتا ہے جب قرضہ دیا جاتا ہے جب ادھار دیا جاتا ہے تو فوراً ادھار کی طرف ذہن گیا قرضے کی طرف ذہن گیا تو اب کچھ ادھار کے اور قرضے کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں اور اس رکو کو پڑھتے ہوئے ذرا تصور کی نگاہوں سے ڈیڑھ ہزار پیچھے کی انسانیت کو دیکھیے گا آج ہم کو لکھنا پڑھنا آیا سو ڈیڑھ سو سال پہلے کتنے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے پھر ڈیڑھ ہزار سال پہلے یہ کیسے تصور پیش کیا گیا کہ جب کسی کو کوئی چیز ادھار دو لین دین کرو ادھارا تو اس کو اس طرح لکھو اور اس کے لیے جو دے رہا ہے وہ بھی نہ لکھے اور جو لے رہا ہے وہ بھی نہ لکھے باقاعدہ اس کے لیے ایک منشی ہو ایک عرضی نویس ہو وہ لکھے اور عرضی نویس کو یہ حکم کہ تم بھی انکار نہ کرو تم لکھو اور لکھنے کے علاوہ اس کے اوپر دو گواہ بھی رکھو اور مرد تلاش کرو دو اور اگر مرد نہ ملے تو دو ایک مرد اور دو عورتیں رکھ لو اور پھر گواہوں کو بھی ستایا نہ جائے کہ ان کو ایسے وقت میں کہا جائے گواہی دینے کے لیے جبکہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوں اور لکھنے والے کو بھی نہ تنگ کیا جائے کہ وہ بیچارہ اپنے کاموں میں مصروف ہے اس کو کہا جائے ابھی لکھو اور گواہوں کو بھی یہ تعلیم کہ تم بھی کسی کو نقصان نہیں دینا کہ گواہوں گواہی میں ادھر ادھر کر دیں اور کمی یا زیادتی کے ساتھ بات کو بیان کریں یہ ڈیڑھ ہزار سال پہلے انسانوں کو تعلیم دی گئی گویا یہ بتایا جا رہا تھا کہ اب صبح قیامت تک یہی دین رہے گا اور انسان کی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آج بتا دی جا رہی ہیں یادین آم آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اور یہ آیت قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے یہ سورت سب سے بڑی سورت اور اس سورت کے اندر یہ آیت جو سب سے بڑی آیت ہے لین دین کے مسائل یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذا تداینتم بدین اذا تداینتم بدین اے ایمان والو جب تم تداینتم کوئی چیز لو دو بدین ادھاری یا تم قرض کا معاملہ کرو بدین کسی قرض کا پیسے دو ادھارے قرض کے اوپر پیسے دو چیز ادھاری دو اجل مسمع ایک متعینہ مدت تک فتبو ہو تو تم اس کو لکھ لو کون لکھے دینے والا لکھے کہ لینے والا نہیں نہیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بلاحظل اور چاہیے کہ لکھے بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان قاتبن ایک لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ اگر دینے والا لکھے گا لینے والا کہہ سکتا ہے تو انہیں زیادہ لکھا ہے اور اگر لینے والا لکھے گا تو دینے والا کہہ سکتا ہے تو انہیں کم لکھا تھا اس وقت میں ولا ان يكتب كما علمه الله اور چاہیے کہ لکھنے والا انکار نہ کرے ان يكتب انکار نہ کرے کہ وہ لکھے کما علمه اللہ فليكتب جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا اس کو چاہیے کہ وہ لکھے گویا لکھنا آ جائے یہ اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کی قدر ہے کہ جب حکم ہو لکھو تو فوراً لکھو لکھوائے کون دیکھیے کتنی باریک بات ہے مضمون کون بولے ادھار دینے والا یا ادھار لینے والا قرضہ دینے والا کہ قرضہ لینے والا فرمایا لینے والا مضمون بولے کیوں وہ اقرار کرے گا کہ لکھ اتنے پیسے میرے ذمے ہیں اس اقرار میں وہ کل پکڑا جائے گا ورنہ وہ کہے گا تو نے مضمون بولا تھا ہو سکتا ہے تو نے کم زیادہ بول دیا وَلْيُمْلِلْ اور چاہیے کہ لکھوائے املا کروائے الَّذِي علیہ الْحَقُ وہ آدمی جس کے اوپر حق ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے رَبَّهُ جو اس کا رب ہے کون کہہ سکتا ہے انسان اس کے ایک لفظ کو بنا سکتا ہے کتنی باریک بات کی طرف اشارہ کیا او ادھار لینے والے تو مضمون بول رہا ہے اللہ سے ڈرتے رہنا بندہ ڈرے گا کہ اگر میں پورا پورا لکھوا دوں گا تو گھر کیسے چلے گا کا رب اس اللہ سے ڈر جو تیرا پالن ہار ہے وہ تجھے پالے گا تو کیوں ڈر رہا ہے کہ اگر پورا پورا لکھوا دوں گا تو گھر کیسے چلے گا رب بہو جو تیرا رب ہے وہ پالنے والا وہ ہے وہ پرورش کرے گا وہ پالے گا ولا یا منه من آ اور چاہیے کہ وہ کم نہ کرے اس میں سے کچھ بھی فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا تو اگر ہو وہ آدمی الَّذِي عَلَيْهِ علیہ الحق جس کے اوپر حق ہے وہ کیا ہو سفی بے وقوف ہے مضمون لکھنا نہیں آتا اور غیفن یا کمزور ہے چھوٹا ہے یا بوڑھا ہو گیا ہے کمزور ہے وہ جا نہیں سکتا ارجنویز کے پاس لکھوانے کے لیے اولا يملا یا یہ ہے کہ وہ طاقت ہی نہیں رکھتا ہے کہ وہ مضمون لکھوائے کس طرح لکھوانا چاہیے کس طرح بے نامہ بنتا ہے کس طرح ادھار نامہ بنتا ہے اس کو لکھوانا ہی نہیں آتا ہے یا ایسی زبان میں کتابت ہو رہی ہے جس زبان سے وہ واقف نہیں زبان سے یعنی اس کے انداز بیان سے ہوا تو وہ نہیں لکھوا سکتا فلیم ولی بالعدل تو چاہیے کہ لکھوا دے اس کا وارث اس کا سرپرست اس کا نگران بالعدل انصاف کے ساتھ وہ نہیں لکھوا سکتا تو اس کا ولی اس کا سرپرست لکھوائے اور اس کو بھی تعلیم یہی ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے لکھ لی گئی تحریر بولا کس نے مضمون جس کے اوپر حق ہے اور وہ نہیں بول سکتا تھا تو کون بولے گا اس کا وارث بولے گا اتنا لکھ لینا کافی ہے نہیں گواہ شدھ اس کے لاسٹ میں دو گواہ بھی رکھو وہ تشہد شہید مررجا لی اور گواہ بناؤ شہیدین دو گواہ مرجالی کم اپنے مردوں میں سے مردوں کو گواہ بناؤ کچھ مواقع ہیں جہاں عورتوں ہی کی گواہی معتبر ہے لیکن عام مواقع کے اندر مردوں کو گواہ بناؤ کوٹوں میں جانا کچہریوں میں گانا گواہیاں دینا یہ مردوں کا کام ہے عورت وزیر داخلہ ہے وہ خاتون خانہ ہے اس کو ان جھنجٹوں میں مت رکھو اور اس میں ایک کمزوری بھی ہے وہ کیا فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ پس اگر نہ ہوں دو مرد فرج وَمْرَعَتَانِ تو ایک مرد وَمْرَعَتَانِ اور دو عورتیں مین تَرْضَوْنَ مِنَ گن کن کو گواہ بنائیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو الشہداء گواہوں میں سے یہ دو عورتیں کیوں رکھی گئیں ان طول احداهما فتذكر فت الاخرى اس وجہ سے کہ تظل پھسل جائے گی غلطی کرے گی احداهما ان میں سے ایک فتذكر ذکی الاخرى تو یاد دلا دے گی اس کو دوسری کوئی انفرادی واقعہ ہو کوئی ایک اور قوی الحفظ ہو ہو سکتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کتنی قوی الحفظ تھی سو اشعار سنائے گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جب سنا کر کے سنانے والا فارغ ہوا حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ میں سنا دوں اب یہ سب مجھے یاد ہو گئے کوئی انفرادی واقعہ ہو سکتا ہے لیکن جب احکام آتے ہیں تو وہ پورے معاشرے کو سامنے رکھ کر آتے ہیں جب پورے معاشرے پر نگاہ ڈالیں گے تو عورت ذہین تو ہو سکتی ہے اور جلد مسائل کو سمجھ لے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھنے کی طاقت اس کی کم ہوتی ہے کل جب وہ بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلائے گی اس لیے دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی اور جو آدمی اللہ کے دین کو مانتا ہے جو خاتون اللہ کے دین کو مانتی ہے اگر وہ یہ کہے کہ اس میں تو عورت کی تجویز ہے دو عورتیں مرد ایک اور عورتیں دو اگر وہ ایسا کرے گی تو اپنے ایمان کی خیر منائے اس لیے کہ پوری کتاب کو ماننے کا نام ہی ایمان ہے ولا یا بشہدا اذا ما دعو اور چاہیے کہ انکار نہ کریں گواہ جب کہ ان کو بلایا جائے ولا تسمو ان تک اور تم سستی نہ کرو اس بات سے کہ تم لکھو اس معاملے کو صغیرا او کبیرن الى اجلی چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو الى اجلی ہی جبکہ ایک متعینہ مدت کے لیے ہو ذالکم اقصد عند اللہ تم سے کہتا ہوں یہ بات اب سب اللہ یہ کتابت زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک وہ اقوام الشہادہ اور یہ سیدھا رکھنے والی ہے گواہی کو گواہ پھسل سکتے ہیں لیکن جب تحریر موجود ہوگی گواہ بھی ڈریں گے گواہی کو بدلنے میں یہ گواہوں کو سیدھا رکھے گی یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی ہے وہ ادنا اللہ ترتابو اور یہ بات زیادہ نزدیک ہے اس بات کے اللہ تر تابو کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ اللہ تجارتا حاضرتا تجرون بینکم مگر یہ کہ وہ معاملہ تجارت ایسی تجارت حاضرتا جو سامنے موجود ہے تیرون بینکم جس کو تم گھماتے ہو آپس میں لے رہے ہو دے رہے ہو دکان پر گئے یہ دے دو یہ دے دو آپ نے پیسے دے دیے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ جنا اللہ تک تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر اللہ تک کبو کہ تم اس کو نہ لکھو اگر لین دین نقدہ نقد ہو رہا ہے آمنے سامنے ہو رہا ہے نہ لکھیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ایک مستقل اور ایک بڑا معاملہ ہے اشہدو الا تبایاتم اور گواہ بنا لو الا تبایاتم جب تم لین دین کرو ولا یو بار کاتب ولا شہید یہ ایک لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں پہلا معنی اور چاہیے کہ تکلیف نہ دی جائے کاتب لکھنے والے کو ولا شہید اور گواہی دینے والے کو گواہی دینے والے کو تکلیف نہ دی جائے مجہول کا سیگا ان کو کیسے تکلیف دیں گے کہ لکھنے والے کے پاس لکھنے کا وقت نہیں آپ اس کو مجبور کریں ابھی لکھیں گواہ بیچارہ اپنے کاموں میں مصروف ہے آپ اس کو کہتے چل ابھی گواہی دے یا اس کو دور سے آنا ہے اور آپ اس کو راستے کا کرایہ نہیں دیتے ہیں سفر کا خرچہ نہیں دیتے ہیں یہ جس کے لیے گواہی دی جائے اس کے ذمے ہے اسی کے دوسرے معنی ہیں ولا کاتب ولا شہید اور چاہیے کہ لکھنے والا کسی کو تکلیف نہ دے ولا شہید اور چاہیے کہ گواہ کسی کو تکلیف نہ دے اب یہ معروف کا سیگا ہو گیا کیونکہ ایک ہی انداز پر دونوں سیرے ہو سکتے ہیں اور دونوں مقصود باری تعالیٰ بھی ہو سکتے ہیں کاتب کسی کو تکلیف نہ دے کمی زیادتی کر دے لکھنے میں تحریر ایسی کر دے کہ پڑھائی نہ جائے اس ملک میں تحریر کے اوپر بات یاد آئی ایک بڑے آدمی کی بات ہے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے میں اٹھارہ سو ستاون میں جو فتوا دیا گیا تو ایک بڑے آنے میں نام لینا مناسب نہیں انہوں نے بھی فتوا میں دستخط کیے لیکن دستخط کے ساتھ آگے چھوٹا سا ایک لفظ لکھ دیا وہ بظاہر پڑا گیا جبر کہ اب طاقت کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا فرض ہے اٹھارہ سو ستاون کی جب جنگ ہار گئے تو فتوا دینے والے بھی پھنسے تلاش کر کر کے لوگ لائے گئے بہت ساروں نے تو چھاتی تان کر کہا کہ ہاں ہم نے فتوا دیا تھا دے رہے ہیں اور دیتے ہی رہیں گے اور پھانسی پر لٹک گئے کسی نے کہا کہ دلی سے لے کر کے پشاور تک کوئی درخت نہیں تھا جس کے اوپر کوئی داڑھی والا لٹکتا ہوا نہ نظر آئے لیکن ایک بڑے عالم کی بات ہے نام لینا مناسب نہیں دنیا سے چلے گئے انہوں نے اس انداز سے لکھا تھا کہ پڑھنے والوں نے پڑھا کہ بل جبر سے جہاد کرنا فرض ہے لیکن جب پھنس گئے انہوں نے کہا میں نے کہاں دستخط کیا ذرا دکھاؤ مجھے تو تحریر دکھائی گئی انہوں نے کہا یہ بل جبر تھوڑا بالخیر ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرو ان کو سمجھاؤ بجھاؤ لوگوں کو تنگ نہ کریں اور آسانی کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ دیں اتنے دور سے آ کر کے قابض ہوئے اس ملک کے اوپر اسی بات کے اوپر چھوٹ گئے تو کاتب یہ بھی تکلیف دے سکتا ہے کہ تحریر ایسی لکھ دے کہ اس کے زو ہو جائے یا یہ ہے کہ پڑھی نہ جائے اور گواہ بھی تکلیف دے سکتا ہے کہ وہ گواہی بدل دے یا گواہی دینے سے انکار کر دے وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اور اگر گواہوں کو تکلیف دو گے لکھنے والوں کو تکلیف دو گے یا لکھنے والے تکلیف دیں گے گواہ تکلیف دیں گے دونوں باتیں وَإِن تَفَعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوكُمْ بِكُمْ تو یہ گناہ ہوگا یہ نافرمانی ہوگی اور یا یوں ہے فسوق کے معنی کیا ہیں فرما برداری سے نکل جانے والی بات ہوگی بکم تمہاری طرف سے وَتَّقُ اللَّهُ ڈرو اللہ سے اس کے لیے بھی اللہ کے تقوی کی ضرورت ہے ڈرو وہی اللَّهُ اللہ اور اللہ تم کو سکھا رہا ہے وہ اللہ کل عَلِيمٌ عالیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے لین دین میں صفائی ہو ستھرائی ہو جھگڑے کی نوبت نہ آئے بات بالکل صاف ہو اللہ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ روزے اور نماز اور زکات کے لیے اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا گیا جتنے کے لین دین کے بارے میں اتنے تفصیلی احکام دیے گئے ہیں اور میری مختصر زندگی کا تجربہ بہت سارے دیندار آئے جھگڑتے ہوئے ہیں جی ایک پلاٹ کا سودا ہوا تھا اب یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کہا تھا اور میں کہتا ہوں یہ کہا تھا ہمارا جھگڑا ہو گیا میں کہتا ہوں تحریر کہاں ہے کہتے وہ تو لکھا ہی نہیں تھی بھروسہ تھا لکھنے کی کیا ضرورت تھی جی ہم نے سوچا بھروسہ ہے کیوں بھروسہ کیا اللہ نے جب حکم دیا تھا کہ لکھ تو نے کیوں نہیں لکھا اور لینے والے سے کہتے ہیں بھائی تو نے کچھ نہیں کہتے جی میں نے بھی بھروسہ کیا میں نے بھی کچھ نہیں لکھا صبح و شام کے یہی جھگڑے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر پر ہو ولم تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم کو کوئی لکھنے والا نہ ملے فَرِحَانٌ مقبوضہ تو پھر گروی ہے مقبوضۃ جو قبضے میں دی ہوئی ہے آدمی سفر میں ہے لکھنے والا کوئی نہیں اور جس سے ادھار دینا ہے وہ بھروسہ نہیں کرتا تو کیا کرو اپنی کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھ دو آپ کے پاس گھڑی ہے وہ رکھ دو آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے وہ اس کے پاس رکھ دو اور جب اس کا قرضہ دو تب یہ چیز اس سے لے لو لیکن سفر میں ہی کیا ایسا کر سکتے ہیں نہیں اگر گھر کے اندر آپ ہیں اور قرضہ دینے والا کہتا ہے کہ بغیر گروی چیز رکھنے کے میں قرضہ نہیں دوں گا یہاں بھی گروی چیز رکھ کر کے لے سکتے ہیں قرضہ لیکن سفر کی بات کیوں کہیں اس لیے کہ ایمانی معاشرے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایمان والے ایک ہی ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر اتنا بھی نہیں بھروسہ کرتے کہ تھوڑا سا قرضہ دے دیں کہتے پہلے گروی دے اپنی گھر والی کا زیور رکھ تب تجھے دوں گا اور جو چیز گروی رکھی جائے گی وہ صرف بھروسے کے لیے قبضے کے طور پر رکھی جائے گی اس سے نفع اٹھانے بالکل اجازت نہیں ہے بے شمار مقام پر زمینیں گروی رکھی جاتی ہیں اور جو آدمی گروی لیتا ہے وہ اس کو جوتتا اور بوتا اور کماتا اور کھاتا رہتا ہے اور صدیاں اور سال ہر سال اس طرح گزر جاتے ہیں جب وہ بےچارا قرضہ دیتا ہے تب اس کی زمین واپس دیتا ہے اور جو بیچ میں کھاتا پیتا رہا وہ فری میں یہ سب سود اور حرام اور مطلق حرام قطعا حرام وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَر اور اگر تم سفر پر وَلَمْ تَجِدُوا تجاطہ اور تم نہ پاؤ لکھنے والے کو فَرِحَانُ مَقْبُودَا تو گروی رکھی ہوئی چیز ہے جو قبضے میں دی جائے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضَا بس اگر مطمئن ہو جائیں تم میں سے بعض بعض پر گروی چیز رکھنے سے مطمئن ہو گیا یا بغیر رکھے مطمئن ہو گیا فَلْيُعَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَا تو چاہیے کہ ادا کر دے الَّذِي المینا جس کے اوپر بھروسہ کیا گیا ہے وہ ادا کر دے کس کو امانتہو اپنی امانت کو اگر قرضہ لیا اور اس نے گروی بھی کچھ نہیں رکھا قرضہ امانت ہے اس کو دے دے اور اگر گروی رکھی ہے چیز تو جب قرضدار واپس دے رہا ہے تو اس کی امانت سے اس کو ادا کر دو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا اور کسی کی امانت تمہارے پاس ہے اس کو بدل دیں اس میں کچھ کمی زیادتی کر دیں اس کو استعمال کریں اس کو کھاتے پیتے رہیں ڈرو اللہ سے رب بہو جو تمہارا رب ہے یہاں پھر اللہ کی صفت رب بیان کی تم اس کی زمین کو کما اور کھا رہا ہے صرف اس لیے کہ گزارا کیسے ہوگا اللہ پر کیوں نہیں بھروسہ کرتا ولا تک تم شہادا اور مت چھپاؤ تم گواہی کو وہ میں یک تمہاں اور جو چھپائے گا گواہی کو فو ہاتھ کل تو بے شک گناگار ہے اس کا دل جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے گناہ تو اس کا دل ہی کرتا ہے دل پر ہی اس کا اثر پڑتا ہے لیکن جو گواہی چھپاتا ہے اس کو بطور خاص کیوں کہا گیا کہ اس کا دل بڑا گناہ گار ہے اس لیے کہ جو دل کا کھوٹا ہوگا وہی گواہی چھپائے گا کہ اگر میں گواہی دوں گا اس کو حق مل جائے گا اور کبھی سوچے گا کہ اگر میں گواہی دوں گا پھر میرے لیے خواہ پریشانی آئے گی اس کا دل کھوتا ہے قَلْبُ بے شک گنگار ہے اس کا دل واللہ بما تعملون علیم اور جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے للہ میں نے عرض کیا تھا ہر سورت کے شروع میں اس کے مضامین کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے اور ہر صورت کے آخر میں اس کے مضامین کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے یہ صورت اپنے اختتام کو آپ پہنچی نچوڑ کیسے پیش کیا گیا کہ جو کچھ اب تک بیان کیا گیا یہودیوں کو سامنے رکھ کر جو عقائد کی بات کی گئی یا جو کردار اور اعمال کی بات کی گئی یہ سارے کام پورے کرو مگر کیا سوچ کر کے یہ اس ذات کی طرف سے حکم ہے یہ اس کا پیغام ہے یہ اس کا حکم ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور پھر یہ تو اس کی قدرت اور اس کی شان کی عظمت ہے اور اس کے علم کی عظمت وہ ان تب دافی انفسی اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے دلوں میں ہے او تو ہو یا تم اس کو چھپا کر رکھو گے یو ہے صبح کم حساب لے لے گا تم سے اللہ بھی اس کا یہ اتنا سخت جملہ تھا جب نازل ہوا تو صحابہ بھی ڈر گئے ایک آدمی کو عقیدہ چھپا کر رکھتا ہے دل میں منافقت کو چھپا کر رکھتا ہے دل میں کفر و شرک کو چھپا کر رکھتا ہے بغض اور کینے کو چھپا کر رکھتا ہے یا گواہی ہے لیکن دل میں چھپا لیتا ہے بہت ساری باتیں اس کا تو حساب ہوگا لیکن وہ خیالات اور جو بس بسے دل کے اندر آتے ہیں کیا اس کا بھی حساب ہوگا گئے صحابہ کہ اس کا حساب کیسے دیا جائے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر سمجھائی کہ نہیں جب انسان دل کے خیال کے اوپر عمل کرے گا تو اس پر پکڑ ہوگی اور بے اختیار جو خیال آ جائے اس پر گرفت نہیں اور آگے خود پرانے پاک میں اس کی تفسیر آ رہی ہے اللہ حساب لے لے گا اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا وہ لِمَنْ سیرمن شاہ کرے گا جس کے لیے چاہے گا وَيُعَذِّبُ مَنْ شاہ اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا وَاللَّهُ اللہ كُلِّ کل نشین بڑے بڑے طاقتور قسم کے لوگ ان سب کو سزا دے دے گا جی ہاں اللہ ہر چیز پر خود قدرت رکھنے والا ہے جو چاہے گا سو کرے گا کون اس کو روک سکتا ہے اس کے آگے کی جو آیتیں ہیں کتنی آیتیں ہیں اب دو آیتیں ان دو آیتوں کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو آیتیں مجھے عرش کے نیچے کے خاص خزانوں میں سے دی گئیں یہ خاص خزانے ہیں پروردگار کی طرف سے ایک تو اس میں انسان کے لیے کیا سوچ ہونی چاہیے کیا فکر اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کو تلخیص کر کے پیش کر دیا گیا اس صورت میں کیا سکھایا گیا ہے کہا یہ ماننے کی تعلیم دی گئی ہے اور دوسرے نمبر پر بندوں کو اپنے مالک سے مانگنا سکھایا گیا کس طریقے سے اپنے مالک سے مانگیں آمن الرسول بما انزل من ربی آمن الرسول رسول ایمان لائے لائے الرسول پر الفلام ہے خاص رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مان رہے ہیں تم کو بھی اسی کے ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے آمن الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے بیما اس چیز پر ان الیہ جو ان کی طرف اتاری گئی من رب بھی ہی ان کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور سارے کے سارے ایمان والے ایمان لے آئے اللہ کے اس کلام پر جو ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے اتارا گیا کل آمن باللہ سب کے سب ایمان لائے اوپر کہا تھا کہ اس کلام پر ایمان لائے کلام کی تفصیل کیا ہے کس کس بات کے اوپر ایمان لانے کے لیے کلام نے دعوت دی کل آمن باللہ ہر کوئی ایمان لے آیا اللہ پر وہ ملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں پر وہ کتبی ہی اور اس کی ساری کتابوں پر وہ رسولی ہی اور اس کے سارے رسولوں پر یہی بات پہلے پارے کے آخر میں بھی بتائی گئی تھی ہاں الفاظ ذرا بدلے اب تک جتنی قومیں تھیں جتنے مذاہب کے لوگ تھے وہ سب یہ کہتے تھے ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں دوسری کو نہیں مانتے اپنے نبی کو مانتے ہیں دوسروں کو نہیں مانتے لیکن یہ تعلیم اللہ کی طرف سے نہیں تھی انہوں نے گھڑی تھی اللہ کی تعلیم کیا ہے کہ سب کے سب ایمان لے آئے اللہ پر بھی سارے فرشتوں پر ساری کتابوں پر سارے انبیاء پر کسی لا نفرق بین احد من رسلی ہم فرق نہیں کرتے ہیں بین احد کسی میں مر رسولی ہی اس کے رسولوں میں سے کسی رسول میں کہ ہم ایک رسول کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں اور کسی نبی کی نبوت کا انکار کر دیں ایک نبی کی نبوت کا انکار سارے نبیوں کی نبوت کا انکار ہے اور ایک کا منکر جتنا بڑا کافر ہے سب کا منکر اتنا بڑا کافر وقالو سمعنا اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا وعطانا اور ہم نے اطاعت کر لی غفرانکا کا تیری بخشش تجھ سے مانگتے ہیں ربنا اے ہمارے رب وہی المصیر اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے ایمان لایا اوپر ایمان کی تفصیل بیان ہو گئی اور اس سے پہلے فرمایا تھا کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اس کا حساب لے لے گا لیکن کتنا لا اللہ الا وسعها اللہ ذمہ دار نہیں بناتا ہے کسی کسی کسی جان جان جان کو کو پر مکلف نہیں بناتا ہے کسی جان پر ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے الا وسعها مگر اس کی طاقت کے بقدر جتنے احکام اب تک دیے گئے ہیں وہ روزے کے احکام ہوں وہ زکوٰۃ کے احکام ہوں وہ فی سبیل اللہ کے احکام ہوں وہ سب کے سب وسعہ طاقت کے مطابق ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت لہا ہر جان کے لیے وہ ہے ما کسبت جو اس نے کمایا وعلیہا اور ہر جان کے اوپر وہ ہے مکتسبت جو اس نے کمایا جو کمایا اسی کا اس کو پھل ملے گا اور جو کمایا اسی کا اس سے حساب لیا جائے گا اسی کی اس کو سزا دی جائے گی ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا صورت مکمل ہوئی احکام کو بھی مانا عقائد بھی کو بھی مانا سب کچھ مان لیا لیکن اب مالک الملک سے مانگو کہ اس ماننے کے باوجود اگر کوئی غلطی ہو جائے کوتاحی ہو جائے تو مالک تو اپنے کرم سے ہی معاف فرما ربنا یہ عاجزی کا اظہار ہے ہم کہاں پورے کا پورا حق ادا کر سکتے ہیں کہیں غلطی ہو سکتی ہے بھول سکتے ہیں ربنا اے ہمارے رب یا ہر جگہ چھپا ہوا یا ربنا اے ہمارے رب لا تواخذنا نہ مواخذہ فرما ہمارا ان ان نسینا ان نسینا ان نسینا ملا کر اگر ہم بھول جائیں او اختانا یا ہم خطا کریں ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اور مت لاد ہمارے اوپر اس رن وہ بوجھ کما حمل ہو جیسا کہ نے لادا تھا ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے سخت قسم کی ذمہ داریاں گناہوں کی وجہ سے سزا سخت احکام ویسے ہم ہمارے اوپر نہ حافظ فرما ربنا ولا تحملنا اے ہمارے رب ولا تحملنا اور مت لاد ہمارے اوپر نہ بوجھ ڈال ہمارے اوپر ما اس چیز کا لا طاقت لنا بھی جس کی ہمیں طاقت نہ ہو واف عنا معاف کر دے تو ہم نے تو اقرار کیا ہم نے تو عہد کیا کہ ہم مانیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے لیکن ہم سے غلطی ہوگی کوتاہی ہوگی معاف کر دے تو تب لنا اور بخشش فرما ہمارے لیے ورحمنا اور رحم فرما ہمارے لیے انت مولانا تو ہمارا کارساز ہے انت مولانا تو ہمارا کارساز ہے فانصرنا على القوم قو اور مدد فرما فانصرنا تو جب ہمارا مولا ہے تو ہماری مدد فرما على القوم ملکا انکار کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں انکار کرنے والے لوگوں پر سورہ بقرہ الحمدللہ مکمل ہوئی قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت اور موقع بموقع آپ مطالعہ کرتے ہوئے سوچتے رہے ہمارے مالک کا کیسا کلام ہے کون کہہ سکتا ہے اس کو کہ کسی اور کا بنایا ہوا کلام ہے یہ ترتیب کہ قرآن کریم کو کھولا جائے اور کھولتے ہی پھر اس کی حقانیت کا دعویٰ کیا جائے پھر آگے دلائل پیش کیے جائیں پھر انسان ان کے الگ الگ توقات کو بیان کیا جائے پھر جا یو سارے لوگوں کو مخاطب کر کے دعوت دی جائے پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بیان کر کے اشرف المخلوقات ہونا بیان کر کے پھر انسان کو دعوت دی جائے پھر بطور خاص انسانوں میں ایک بہت بڑا سب تھا جو علم و عمل کے نام سے بڑا مشہور تھا جن کے علم کی دنیا پر دھاگ بیٹھی ہوئی تھی ان کا اس کے اوپر تبصرہ کیا جائے ان کے عقائد کو بیان کیا جائے ان کی کمزوریوں کو بیان کیا جائے اور پھر اس ترتیب کے ساتھ بندوں کو احکام دیے جائیں یہ مالک الملک ہی کا کلام ہے اس کی آیت آیت اس کا لفظ لفظ بتاتا ہے کہ یہ مالک الملک کا کلام ہے انسان کے بس میں نہیں ہے ایسا کہنا سورہ بقرہ ختم ہوئی اور سورہ آل عمران شروع ہوئی ترتیب جو صورتوں کی ہے یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں اور اس کے بعد دو صورتیں سور نسا اور سورہ معدہ وہ بھی دونوں مدنی ہیں اس کے بعد سورہ انعام اور سور آراف وہ دونوں مکی اس کے بعد سور انفال اور سور توبہ یہ دونوں پھر مدنی لیکن جب مضامین کو آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان دونوں صورتوں کو جب اکٹھا کر کے مطالعہ کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا عرض کر چکا زہر وین یہ دو نمایاں صورتیں ہیں یہ دو منور مضامین ہیں یہ دو روشن مضامین ہیں دونوں کے مضمون آپس میں کس طرح ملتے ہیں سورہ بقرہ تو آپ کے سامنے ہے اب سورہ آل عمران دیکھیے گا سورہ آل عمران میں بھی وہی جس طرح سورہ بکرا میں تھا لام مین یہاں پر بھی الف لام مین وہاں پر بھی کتاب کا تعارف کرایا تھا یہاں بھی فرمایا لزا علی کل کتاب بالحق حق کتاب پر حق نازل ہوئی وہاں تھا ذالک لی کل کتاب لا رہی بسی سے الفاظ کا فرق ہے لیکن اس میں آپ نے توحید کا پہلے تعارف کرایا سورہ بکرا کے اندر عقائد کی کو بیان کیا گیا مگر یہودیوں کی سوچ کو سامنے رکھ کر ان کی کمزوریوں کو بتایا گیا ان کی خامیوں کو بتایا گیا ایمان والوں کو آگاہ کیا گیا کہ تم ان چیزوں سے بچنا دنیا کے اندر اہل کتاب ہونے کے اعتبار سے یہودیوں کا پہلا نمبر ہے بے شک ان کی تعداد تھوڑی ہے مگر عیسائی بھی ان کے دنیا میں ان کی دھاگ کو تسلیم کرتے تھے کہ دنیا میں جو علم کی شہرت ہے وہ نہیں کی ہے عیسائی بھی اس کو تسلیم کرتے تھے لیکن یہودیوں کے بعد دوسرا نمبر عیسائیوں کا ہے سورہ بکرا کا آدھا حصہ یہودیوں کے اوپر تبصرے کے لیے تھا تو اس سورت کا بھی پورا آدھا حصہ عیسائیوں کے اوپر تبصرے کے لیے ان کے ہاں بے دینی کیسے آئی ان کے ہاں کس طریقے سے بے دینیاں گھسی اور کیسے بے دین ہوئے کیسی کیسی خرابیاں آئیں شرک کیسے آیا وہ امت جو صاحب کتاب تھی جن کے پاس کتاب موجود تھی تو کیا وہ کتاب اس لیے نازل ہوئی تھی کہ انسانوں کو یہ بتائے کہ تمہارا مالک ایک نہیں بلکہ تین ہے پھر وہ کس طرح شرک میں مبتلا ہوئے اور کس طرح برائیوں میں مبتلا ہوئے یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا آدھی صورت میں سورہ بقرہ کا جب دوسرا آدھا حصہ شروع ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا لئی سلبر و انتو سے آگے کہ یہاں سے آگے بتایا جا رہا ہے کہ اب ایمان والوں کو کرنا کیا ہے اس صورت کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے اس کے بعد اعمال کی بحث ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے ایسا لگتا ہے کہ سورہ بکرا کے اندر صرف تھیوری سمجھائی گئی سوچ اور فکر بنائی گئی روزے رکھنے ہیں دینی ہے کتب آگے کل کتاب بطور خاص اس حکم کو دیکھیے بار بار یہ حکم آیا اور بہت تفصیل کے ساتھ یہ حکم بیان کیا گیا لیکن کہاں قتال کریں کس کے ساتھ ٹکرائیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے سورہ آل عمران میں آدھے حصے کے اندر غزوہ عہد کے اوپر تبصرہ ہے یہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے مقابلہ کرو اللہ کے دشمنوں سے جس طرح غزوہ عہد میں ہو رہا ہے گویا وہ تھیوری ہے یہ پریکٹیکل ہے وہاں سوچ بیان کی گئی فکر بیان کی گئی یہاں عملی طور پر بیان کیا گیا سورہ آل عمران کا آدھا حصہ بالکل اسی طرح ہے البتہ جس طرح وہاں یہودیوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی عیسائیوں کا ذکر بھی آتا تھا یہاں عیسائیوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی یہودیوں کا آئے اور وہاں بھی بیچ بیچ میں مناسبت کا ذکر تھا البتہ صرف بیان تھا کہ کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں یہاں عملی طور پر بتایا جائے گا کہ وہ دیکھو تین سو لگ ہو گئے ہیں ایک ہزار میں سے ان کو کہہ رہے تھے ہم کہ یہ اندر کے کالے یہ ہیں مناسب لوگ سورہ بقرہ کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ زبردست قسم کی دعاؤں والی آیتیں آئیں زبردست تو سورہ آل عمران کے آخر میں پہنچ جائیے ان نفی خلق السماوات والارض وہاں سے آگے جو دعائیں شروع ہوئی ہیں وہ بھی اسی طرح کی دعاؤں پر مشتمل سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا فَانْصُرْنَا سر نامل قومل تو سورہ آل عمران کے آخر میں کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا یہاں تھا اے اللہ نافرمانوں کے مقابلے میں ہم کو غلبہ دینا وہاں کا غلبہ ہم دیں گے مگر تم نے بھی کچھ کرنا ہے اللہ یہ کام تم نے کرنے ہیں غلبہ میں نے دینا ہے یہ آل عمران کا خلاصہ بھی ہو گیا اور قبل کے ساتھ آپ نے اس کا جوڑ بھی دیکھ لیا اس مضمون کو اس کی تلخیص کرنے کو میں بہت زیادہ تفصیل سے نہیں عرض کرتا ہوں اس لیے کہ تو نہ دیدی لشکر سلیمان شنیدی زبان مرغارا کسی نے کہا تھا جس نے سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہی نہیں دیکھا اس کو کیا معلوم کہ پرندے کیا کہتے ہیں کبوے کیا کہتے ہیں کبوتر کیا کہتے ہیں آپ میں سے جو نئے حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کریم پڑھائی نہیں اب میں ہوا میں ان کو سناتا رہا صورت میں ایسا اس صورت میں تو یہ ان کے ذہنوں پر بوجھ ہو جائے گا اس لیے صورت پڑھتے ہیں دیکھتے جائیے جو میں نے عرض کیا وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے تھوڑی سی ایک بات رہ گئی سورت کے شروع سے ہی جو عیسائیوں کا تذکرہ چل پڑا یہ بالکل ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہے وہاں ایک معاملہ پیش آیا تھا کیا معاملہ پیش آیا تھا عیسائیوں کا ایک وقت آیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ستر لوگوں پر مشتمل تھا دین کی توضیع اور تشریح کے معاملے کو لے کر آپ نے ان کے سامنے دین پیش کیا انہوں نے عجیب انداز اختیار کیا یہودیوں کی طرح سخت جواب بھی نہیں دیا قبول بھی نہیں کیا مانا بھی نہیں اور آپس میں جب بحث ہونے لگی تو الجھ گئے دوسروں نے پوچھا پادری سے کہ یہ دین سچا ہے کہ جھوٹا نے کہا ہے سچا تو کہا کم وقت پھر مانتا کیوں نہیں کہا اگر مانوں گا تو جو روم سے تنخواہ ملتی ہے وہ تمہارا باپ دے گا کہاں سے آئے گی تنخواہ بالکل یہ واقعات تاریخ میں بیان کیے گئے یہ وقت کہاں سے آیا تھا نجران نام آتا ہے اس جگہ کا اور یہ جگہ سعودی عرب اور یمن کے بیچ میں یمن کی بارڈر پر ہے وہاں کا بھی یہ وقت آیا تھا ستر لوگوں کو ساتھ لے کر کے جب یہ وقت پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے چار باتیں پیش فرمائی وہ اس کے دعوے دار تھے کہ حضرت اللہ ایک نہیں بلکہ تین ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا حضرت مریم بھی اور اللہ بھی اور دوسرا عقیدہ ان کا دو فرقے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ بھی اور روح القدس بھی تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں آپ نے ان کے سامنے چار باتیں پیش فرمائی تھیں وہ چاروں قرآن پاک میں آئیں گی کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اللہ ہمیشہ سے قائم ہے اور اسی کی وجہ سے ساری کائنات قائم ہے وہ ماں کے شکم کے اندر انسانوں کی شکلیں بناتا ہے اور وہی کائنات کو پیدا کرتا ہے کیا یہ سفتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی ہیں اللہ کی یہ سفتیں وہ تسلیم کرتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ باتیں ثابت نہیں کر سکے فرمایا جب نہیں ثابت کر سکتے ہو پھر کیسے تم کہتے ہو کہ خدا تین ہیں لیکن یہ وقت آیا کب تھا اس بارے میں زبردست اختلاف ہے تقریباً نبے فیصد تاریخ نگاروں نے سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے نویں سال سن نو ہجری کو آیا تھا اس لیے کہ تمام وفود اسی زمانے میں آئے لیکن یہ صورت تو سن تین ہجری کی ہے اس کے اکثر مضامین تو تین کے ہیں تو یہ وقت نو میں آیا تھا تو پھر تین کی یہ باتیں اس طبقے نے کہا کہ نہیں سورت کا آدھا حصہ ہے ہی نو ہجری کا ہے البتہ اس کو یہاں رکھا گیا جو غزوہ بہت پر تبصرہ تھا تین ہجری کا اگرچہ اس سے پہلے کا مضمون نو کا ہے تھوڑے حضرات ہیں جن کی یہ رائے ہے اور ابن کثیر بھی ان میں سے ہیں کہ نہیں یہ وقت آیا ہی تین ہجری کو ہے لوگوں نے نو میں اس کو کیوں بیان کیا کہا اس لیے کہ تمام وفود سن نو ہجری کو آئے تو اس کو بھی نو میں شامل کر لیا گیا ورنہ یہ تین ہی کو آیا تھا اور یہ آیتیں بھی سن تین ہجری کی ہیں اور ان کا مضمون بھی بتا رہا ہے کہ یہ تین ہی کا ہے یہ نو کا مضمون نہیں ہے نو کا مضمون اس طرح کا ہے جس طرح کا سورہ انفال کے آخر کا جس طرح سورہ توبہ کا مضمون ہے وہ مضمون ہے نو ہجری کا یہ نو ہجری کا مضمون نہیں ہے اور ظاہری طور پر یہ حضرات اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن بات ان کی مضبوط معلوم ہوتی ہے واللہ عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف الف لام لام میم میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حروف ہیں میں نے بہت زیادہ تفصیل اس کی عرض نہیں کی تھی سور بقرہ کے شروع میں کہ شروع میں ذہن پریشان ہو جائے صورتوں کے شروع میں یہ کچھ حروف ہوتے ہیں مقطعات ان کو کاٹ کر کے الگ الگ پڑھا جاتا ہے یعنی الف لام میم جوڑ کر کے علم نہیں پڑھیں گے بلکہ الف کو الگ پڑھیں گے لام کو الگ پڑھیں گے میم کو الگ پڑھیں گے ان سور الفاظ کے کیا معنی ہیں ایک طبقہ کہتا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا اللہ مسیوتی بھی جگہ جگہ کہتے ہیں اللہ عالم بھی مراد ہی بزاری کا اللہ ہی اپنی مراد کو سمجھتا ہے کہ کیا مراد ہے دوسرے طبقے نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک راز ہے جس طرح آپ چٹھی لکھتے ہیں اور اس میں کچھ ایسے الفاظ لکھ دیتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں اور آپ کا مرسل علیہ سمجھتا ہے جس کو لکھ رہے ہیں اسی طرح اللہ نے وہی بھیجی کچھ ایسے الفاظ بھی کہہ دیے جو صرف اللہ سمجھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے تیسرے تفسیر جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے حضرات نے بھی کی فرمایا ان الفاظ کے ذریعے سے کچھ مخصوص حقائق کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور آدمی غور و فکر کر کے اس کو سمجھ سکتا ہے اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے نہیں بیان فرمائے کن حقائق کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جب انسان اس پر غور کرنے کے لیے بیٹھا تو پھر سوچوں میں اختلاف ہو گیا ایک سوچ یہ بھی پیش کی گئی کہ الف لام مین اس سے اشارہ ہے الف اللہ لام جبرائیل مین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب خاضہ کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے یا بھی جبرائیل اس کو لے کر حضرت جبرائیل آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس قول کے مطابق آپ کے سامنے بھی راہیں کشادہ ہیں آپ بھی غور و فکر کر کے کوئی ایسا مفہوم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تلخیص ہے جو قرآن کے مزاج کے مطابق ہو اس سے علاوہ نہیں قرآن کے مزاج کے مطابق بعض حساب دانوں نے بڑا عجیب قسم کا اندازہ لگایا اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حقیقت ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں کچھ حیرت ناک باتیں پیش آتی ہیں جو ایک وقت تک انسان کو پتہ نہیں چلتی مگر بعد میں پتہ چلتی ہے اور دوسرے جن صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ آتی ہے اور بسم اللہ کے حروف انیس ہیں تو یہ اس صورت کے اندر اتنی بار آتے ہیں کہ جس کو انیس سے تقسیم کیا جاتا ہے لیکن یہ کیا کوئی راز ہے اور یہ مقصود باری تعالیٰ ہے کہ نہیں اس کے لیے ہمارے پاس اور ان کے پاس بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے ایک اندازہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس کے لیے کیا فرمایا کہ آدمی اپنے ذہن میں ایک بات سوچ لیتا ہے تو پھر جہاں کوئی بات دیکھتا ہے تو اس کو وہی ذہن میں آتی ہے کہا جس طرح کوئی کسی کی محبت میں فریفتا ہے اب بات کہیں چلی لالا اور مجنو کی بیچارا یہاں ہونے لگ گیا تجھے کیا پریشانی ہے وہ تو وہاں رہتے تھے عراق میں آپ کیوں پریشان ہیں کہیں فرحاد اور پیشے کا ذکر آیا وہ تو ایران میں رہتے تھے تو کیوں پریشان اس کو اپنی بات یاد آ رہی ہے کہا جو اچانک کچھ باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں یہ اسی قسم کی ہوتی ہے تفسیر وہی ہے جو اللہ کے حبیب نے فرمائی جو صحابہ نے فرمائی جو تابعین نے فرمائی یا وہ نقطے جو قرآن کے مزاج کے مطابق آپ سمجھیں علیہ حروف قروف ایک اشکال ہو سکتا ہے اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں کیا اشکال کہ جب اس کا کوئی معنی نہیں سمجھا تو پھر یہ نازل کس لیے ہوئے نہیں اللہ کا کلام انسانوں کے مزاج کے مطابق نازل ہوا جس طرح انسان گفتگو کرتے تھے جس طرح انسان ایک دوسرے کو لکھتے تھے جس طرح انسان قصیدے لکھتے تھے اسی انداز سے نازل ہوا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بات ہم سورہ قاف کے آگے عرض کریں گے کہ قرآن کے نزول کا انداز کیا ہے کوئی صورت کسی طرح نازل ہوتی ہے کسی کے الفاظ کہتے ہیں کسی کے الفاظ کہتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے جو بیان کیا اس کے مطابق عرض کروں گا تو ان کا معنی نہیں سمجھا تو کیوں نازل ہوئے موٹی بات پہلی یہ کہ سارا قرآن سمجھا تو اس کو مانا لیکن بندہ ہونے کا حق یہ بھی ہے کہ جو نہیں سمجھ میں آیا اس کو بھی مانا اس لیے کہ رب کا کلام ہے ہم مانتے پر آگے آ رہی ہے اسی رکو میں یہ بات نمبر دو عربوں کا انداز بھی اس طرح کے کلام کہنے کا تھا کہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ وہ کوئی قصیدہ لکھتے تھے اس میں کچھ ایسے الفاظ لکھ دیتے تھے کہ جس کا معنی عام لوگ نہیں سمجھتے تھے لکھنے والا سمجھتا تھا یا جس کو لکھا جاتا تھا وہ سمجھتا تھا یا اور لوگ غور و فکر کر کے سمجھتے تھے لیکن ضروری نہیں کہ پھر وہ وہی سمجھیں کہ جو لکھنے والے کا مقصود ہے فارسی میں بھی ہے اس طرح کا کہ مثال شیخ سادی کے لیے کسی نے کہا شاعر بسیار گفتند شیر ہائے پر نمک کس نہ گوید سین و عین و دال و یا اب سین عین دال یا الگ الگ کر دیے غور کر کے سمجھ لو کہ کیا کون مراد ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ وہ ہے نہیں ہے کوئی معبود الا هو سوائے اس کے الحی وہ زندہ ہے القیوم وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور اسی کے قائم کرنے سے کائنات قائم ہے یہ دونوں معنی اس میں چھپے ہوئے آیت القرصی میں عرض کر چکا یہ شروع میں اللہ کی تعریف کی گئی بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حی نہیں تھے زندہ کیے گئے ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور جس طرح اور بچے نو مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں اور وہ خون جس کو گندا خون کہا جائے اسی کے ذریعے سے وہ پلتے ہیں وہ بھی اسی طرح پلتے رہے کیا ان کو خدا کہو گے ایک عورت کے شکم سے پیدا ہونے والے کو القیوم جو ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں ساری کائنات کو اسی نے قائم کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نہیں تھے تو کائنات کا نظام کون چلا رہا تھا نزل علیک الکتاب بالحق اس نے نازل فرمایا آپ کے اوپر کتاب حق کے ساتھ مصدق لما بین یدی اس حال میں کہ یہ سچ ماننے والی ہے تصدیق کرنے والی ہے لما ان کتابوں کی بین یدی ہی جو اس سے پہلے تھی وانزل اول والانجیل اور اسی اللہ نے نازل کیا تورات کو بھی اور انجیل کو بھی من قبل اس سے پہلے ہدن للناس اس حال میں کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی الفرقان اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کو نازل کیا سے تفسیری بھی ہو سکتا ہے کہ تورات بھی حق اور باطل میں فرق کر رہی تھی انجیل بھی اور یہ قرآن بھی حق اور باطل میں فرق کر رہا ہے یا وہ معجزات جو حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ تھے ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تعالی غالب ہے غالب جس کو سزا دینا چاہے وہ بچ نہیں سکتا ذو انتقام اور بدلہ لینے والا ہے کون اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہے ان اللہ لا يخفى عليه شيء بے شک اللہ وہ ہے چھپ نہیں سکتی ہے کوئی چیز اس کے سامنے فی الارض ولا فی سما نہ زمین میں ولا فی سما اور نہ آسمان میں کوئی چیز چھپنا چاہے اسے زمین میں نہیں چھپ سکتی آسمان کی پنہائیوں میں چھپنا چاہے وہاں نہیں چھپ سکتی وہ اپنے مخالف کو سزا نہیں دے سکے گا کہاں بھاگ کر جائے گا اس کا مخالف کہاں بھاگ کر جائے گا اس کا منکر کتنا جانتا ہے کتنا علم والا ہے وہ ہے جو بناتا ہے شکلیں تم تمہاری فل ارحام ماں کے شکموں میں کئی پیشا جس طرح وہ چاہتا ہے اور سورہ زمر میں بتایا کہ کس طرح بناتا ہے خلقم بعد خلقم ایک شکل کے بعد دوسری شکل پہلے لوتھڑا اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا جسہ بنا اور اس کے بعد ہڈیاں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتا ہے اور یہ کہاں کر رہا ہے فی ظلمات ثلاث تین اندھیریوں کے اندر لیکن سب کا سب برابر کوئی کمی نہیں لا الہ الا ہو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی نہیں عبادت کے لائق اللہ سوائے اس کے العزیز وہی غالب ہے الحکیم وہی حکمت والا ہے انزل الكتاب وہی ہے جس نے اتاری آپ کے اوپر کتاب من ہوا تم محکمات کتاب میں سے کچھ ایسی آیتیں ہیں جو محکمات مضبوط ہیں محکم ہیں پکی ہیں ہن ام الکتاب یہی اصل کتاب ہے وہ اخر متشاد اور کچھ دوسری متشاد ہیں جن کے سمجھنے میں تشابہ اور شبو لگ سکتا ہے انسان کو کچھ ایسی آیتیں جو بھی آسمانی کتابیں آئیں ان کی یہی تفصیل تھی کہ کچھ ان میں محکم آیتیں تھیں جتنی احکام کی آیتیں ہیں وہ بالکل محکم صاف اور صاف دو ٹوک بات کوئی سمجھنے میں ان کے شبہ نہیں شک نہیں لیکن ہر ایک آسمانی کتاب کے اندر کچھ دوسری باتیں ایسی تھیں جن کے سمجھنے میں انسانوں کو غلطی لگ سکتی تھی قرآن پاک میں بھی وہ باتیں ہیں اور تورات اور انجیل میں بھی وہ باتیں تھیں جن کو سمجھنے میں تم کو شبہ ہوا غلطی لگی اور اسی سے تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا قرآن پاک میں کیا ہے متشابہات الف لام میم خود مانا ہم کو نہیں سمجھ میں آیا مگر ہم مانتے ہیں ہم اس کی تہ میں نہیں جا سکتے ید اللہ علی الجماع اللہ کا ہاتھ ید اللہ مغلولہ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کی پنڈلی اللہ عرش پر ہے کس طرح عرش پر ہے اس کی پنڈلی کیا ہے اس کا ہاتھ کیسا ہے اس کا چہرہ کیسا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ باتیں ہمارے سمجھنے کی بس میں نہیں یہ متشابہات میں ہیں اس کو انسان اس طرح مانے گا کہ جو بھی اس کی مراد ہے بس میری چھوٹی سی کھوپڑی میں تھوڑی آ سکتی ہے میں اس کو مانتا ہوں لیکن جب یہ دو قسم کی آیتیں انسانوں کے سامنے آتی ہیں تو انسانوں کے اندر کی مزاج سامنے آتا ہے چھلک کر کے کیسا مزاج فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو رہے وہ لوگ جو اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے ما تشابہ ہو جو کتاب میں سے متشابہ ہیں ابتغاء الفتنتا فتنے کی تلاش میں تاکہ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کریں کہ اللہ کا ہاتھ ہے اچھا کتنا بڑا ہاتھ ہے کیسا ہاتھ ہے ابتغاء تعویل ہی اور اس کے حقیقی معنی جاننے کے لیے وما یعلم تعویلہ الا اللہ نہیں اس کے حقیقی معنی کو کوئی جانتا ہے الا اللہ سوائے اللہ کے اللہ ہی جانتا ہے کس طرح ہم آج ہی پڑھ چکے پیچھے کہ جب پروردگار آئے گا بادلوں کے سائے میں تب ایمان لاؤ گے اب کس طرح بادلوں کے سائے میں آئے گا کیا شکل ہوگی ہم نہیں جانتے والراسخون فی العلم اور جو پکے ہیں علم کے اندر یقولون وہ کہتے آمنا بھی ہم اپنے مالک پر ایمان لائے کل من عند ربنا سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے ہم ان بھول بھلائیوں میں نہیں پڑتے ہیں ہم ان چیزوں کی بال کی کھال نہیں اتارتے ہیں ان کی تہ میں ہم نہیں جا سکتے ہیں وما وہ الا یز الالباب اور نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں مگر عقل والے اور یہ بھی علم والوں کی بات ہے لیکن اس طرح پیش کی گئی اس میں بڑا مبالغہ ہے یہ نہیں کہا گیا وہ کہتے ہیں اور میں بس ان کا یہی کلام ہوتا ہے کیا کلام جب دو طرح کی آیتیں آتی ہیں کچھ محکم آیتیں ان کو مانتے ہیں اور کچھ متشابہ آتی ہیں تو جن کے دلوں کے اندر پختہ ایمان ہے علم میں پکے ہیں وہ ان آیتوں کو دیکھ کر گھبراتے ہیں کہ اے اللہ علم کے بعد ہم کہیں پھسل نہ جائیں ربنا اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا ٹیڑا نہیں کر دیجئے ہمارے دلوں کو بعد از ہدیتنا اس کے بعد کہ آپ ہم کو ہدایت دے چکے وحب لنا من لدنک کا رحمہ اور عطا فرمائیے ہمارے لیے اپنی طرف سے مہربانی انکا انت الوحاب بے شک آپ ہی بہت زیادہ دینے والے ہیں ربنا اے ہمارے رب ان کا الناس بے شک آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے والے ہیں لیوم ایسے دن میں لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے جار جارو ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں لیوم مانا فی یوم ان اللہ لا المیعاد بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم النار ہمیں ایمان کے بعد ٹیڑھا نہیں کر دینا اس لیے کہ اگر ٹیڑھے ہو جائیں گے اور پھر کفر میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنیا ہرگز کام نہیں آئے گا انہم ان کو کام نہیں آئیں گے اموالہم ان کے مال ولا اولاد اور نہ ان کی اولاد من اللہ ہی اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی انسان جو کفر میں مبتلا ہوتا ہے کبھی کبھی مال بھی اس کا باعث بنتا ہے کبھی اولاد بھی باعث بنتی ہے احساس دلائے یہ کام آنے والے نہیں ہیں ہم اولا کا یہی لوگ آگ کا ایندھن ہے آگ کا ایندھن ہے ایسے لوگوں کی مثال جو حقائق کو سمجھنے کے بعد پھر ٹیڑے ہو جائیں پھر کفر میں مبتلا ہو جائیں ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ فراؤنیوں کی اور ان سے پہلے لوگوں کی انہوں نے بھی اسی طرح کفر اختیار کیا اور پھر کس ہلاکت سے دو چار ہوئے کدا بھی عالف راہوں دا بھی عالف پورا جملہ ان کا حال ہے کدا آل فرعون فرعون کی آل کی حالت کی طرح دعبن حالت ان کا حال فرعونیوں کے حال کی طرح ہے والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے قذبوا بھی آیاتنا انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو چھوٹا کہا اور یہ متشابہات کے پیچھے پڑے اور آیتوں کو چھوٹا کہنے کے مرتکب ہو گئے تو اخذہم اللہ ان کو پکڑا تھا اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے کیسا پکڑا فرعون کو دیکھ لو قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس بیسن کہہ دیجئے ان تمام لوگوں سے کفر جنہوں نے کفر کیا چاہے وہ عیسائی ہوں یہودی ہوں یا متشابہات کے پیچھے پڑھ کر کفر میں مبتلا ہونے والے ہوں ستغلبون ان قریب تم کو شکست دی جائے گی دنیا میں ہار جاؤ گے تو ایک نہ ایک دن آنے والا ہے تمہیں شکست کھانی کھانی ہے اور جو نہیں کھائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر تو کھائے گا ہی وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ اور پھر تم کو جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف وہ بیسلم اور بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ لفظی معنی بہت برا ہے یہ بسترا بہت برا ہے یہ بچھونا جہنم یہ انگارے جو تمہارے نیچے بچھائے جائیں گے قد کان لکم تم فی فیاتین نیل قد کان لکم یقیناً تمہارے لیے زبردست نشانی ہے کن کے لیے بات ہو رہی ہے وہی نجران کے وفود سے اور میں نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے کہ انجیل کے اندر بھی کچھ ایسی باتیں تھیں متشابہات میں سے جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے تھے اس کی طرف اشارہ کیا گیا انہیں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے اگر تم نے حق اور باطل کو پہچاننا ہے تو تمہارے سامنے غزوہ بدر کا موقع بہترین نشانی ہے اور وہ غزوہ بدر کا موقع پیش آ چکا ہے بدر ہو چکا ہے ایک طرف ایمان والے ہیں تین سو تیرہ ہیں بے و سامان ہیں جنگ کرنے کے لیے آئے نہیں ہیں ان کے پاس صرف دو گھوڑے ہیں اور کچھ اونٹ ہیں چند تلواریں ہیں اور کچھ چھیٹروں میں ہیں لپتے ہوئے نیزے ہیں ایک طرف یہ ایمان والے ہیں دوسری طرف ہتھیاروں میں اور زرہوں میں ڈوبی ہوئی مکہ کے جوانوں کی فوج ہے ایک ہزار ہے ابو جہل ان کا کمانڈر ان چیف ہے سارے کے سارے حالات ان کی طرف ہیں مگر کس طرح وہ شکست کھاتے ہیں اور ایک ستر لوگوں کو میدان جنگ میں چھوڑتے ہیں کھیت ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور ستر کو گرفتار کروا کے بھاگتے ہیں اگر اس دن ایمان سچا نہ ہوتا تو کس طرح غالب آتا اگر یہ دین سچا نہ ہوتا تو اس کے غالب آنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا یہ دین سچا تھا اس لیے غالب آیا اور یہ واقعہ اسی لیے پیش آیا کہ آپ قیامت تک جو کفر پر رہے وہ اس یقین کے ساتھ رہے کہ میں باطل پر ہوں اور جو ایمان پر رہے وہ اس یقین کے ساتھ رہے کہ میں حق پر جی رہا ہوں قد کان لکم یقیناً ہے تمہارے لیے مخاطب وہ ہیں اور ساری دنیا بھی مخاطب ہو سکتی ہے آیتن ایک زبردست نشانی فی فیاتینی دو جماعتوں میں التقطا جو دونوں آپس میں بھڑ گئی تھی التقطا جو مل گئی تھی بھڑ گئی تھی فیاتن تقاتل فی سبیل اللہ ایک جماعت وہ تھی جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہی تھی وَأُخْرَا اخرا کافرہ اور دوسری جماعت انکار کرنے والوں کی تھی یرونہم مثلیہم رأی العین وہ ان کو دیکھتے تھے مثلیہم اپنے سے دوگنا کھلی آنکھوں کے ساتھ کون دیکھ رہے تھے یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ ایمان والے غیر ایمان والوں کو دیکھ رہے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ والے ایمان والوں کو دیکھ رہے تھے سورہ انفال میں آئے گا جب غزوہ بدر شروع ہوا ایمان والوں کو کافر بالکل تھوڑے نظر آئے اور کافر کو ایمان والے تھوڑے سے نظر آئے لیے فرمایا اللہ چاہتا تھا کہ یہ بھیڑ جائیں آپس میں اگر زیادہ نظر آتے تو شاید نہ بھیڑ سکتے کافر اور جب بھیڑ گئے تو ایمان والوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو ہم سے تین گنا ہے لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اسے گھبرائے نہیں اور کافروں کو فرشتوں کے لشکر کی وجہ سے لگا کہ ایمان والے تو ہم سے کئی گنا ہیں ہم سے ڈبل ہیں لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا اب نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن بھاگنے کی جگہ نہیں لڑ سکتے نہیں کرتے تو کیا کرتے العین دیکھتے تھے وہ ان کو اپنے سے دوبنا رائے العین آنکھوں کا دیکھنا اردو میں کہیں گے کھلی آنکھوں واللہ یعید اللہ من یشاء اور اللہ مدد کرتا ہے تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ من شاہ جس کی چاہتا ہے ان نفیز علی کلا عبرا بے شک اس میں عبرت ہے الابصار آنکھوں والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے یہ زبردست نشانی تھی کاش کہ اس سے کوئی عبرت حاصل کرتا او عیسائیو او یہودیو اس سے سبق حاصل کرو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الزہب والفضا والخیل المسومہ یہ حقائق سامنے آنے کے باوجود انسان کفر کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اور ایمان کیوں نہیں اختیار کرتا ہے کہا دنیا کی رنگینی اور دنیا کی سج دھج اس کی آنکھوں میں اس طرح سما جاتی ہے کہ اس کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے للناس سجایا گیا لوگوں کے لیے حب الشہوات خواہشات کی محبتوں کو سجایا گیا ہے اس کے سامنے سجا دیا گیا ہے ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل کی چمک دھمک ہے کس کی محبت من النساء عورتوں کی محبت والبنین بیٹوں کی محبت والقناطیر المقنطرہ والقناطیر اور ڈھیروں کی المقنطرہ جو ڈھیر لگائے ہوئے ہیں کس کے ڈھیر من الذهب والفضہ سونے کے ڈھیر اور چاندی کے ڈھیر والخیل المسومہ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے تیار کیے ہوئے گھوڑے ول انعام اور باقی چوپایوں کی محبت ولحر اور کھیتی کی محبت ان خواہشات کی محبتوں کو سجا دیا گیا انسانوں کے لیے لیکن اس کے بعد بتایا گیا یہ تیرے پاؤں کی زنجیر ہیں مگر گالی کا مطاؤ حیات دنیا یہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے یہ سب کچھ تمہاری زندگی میں یہ ساٹھ ستر سال تمہارے کام آئے گا واللہ عندہ حسن المعاب اور اللہ اس کے پاس بہترین انجام ہے اگر ان تمام چیزوں کو پاؤں کی زنجیروں کو توڑ کر اللہ کے دین کی طرف لپک جاؤ گے اللہ کے ہیں جو ثواب ملے گا وہ حسن معاب بہترین ذالکم آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں بخیر بہتر چیز من ذالکم اس سے یہ جو اوپر کی چیزیں ہیں اس سے بہتر چیز تمہیں بتاؤ للذین اتقوا عند ربهم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس جنات ایسے باغ ہیں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے وازواج مطہرۃ اور پاکیزہ جوڑے ورضوان من اللہ اور سب سے بڑی بات اللہ کی طرف سے رضامندی مندی واللہ بصیر بالعباد اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے مگر یہ کس کو ملیں گے دنیا سجائی گئی ہے دنیا داروں کے لیے دنیا تو دنیا داروں کو ملی یہ کس کو ملیں گے اللہ دین یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا ایمان لے آئے فاغفر لنا تو بخشش فرما ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کی وقنا عذاب النار اور بچا تو ہم کو آگ کے عذاب سے کرتے رہتے ہیں اور کر کر کے ڈرتے رہتے ہیں اور اپنے مالک سے گناہوں کی بخش مانگتے ہیں حالانکہ ہیں کیسے ڈٹ جانے والے سچ بولنے والے والقانتین اور عاجزی کرنے والے ایک لفظ بھول گیا القانتین یہاں دیکھ کر کے یاد آیا ہیں وہاں والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے آجزی کے ساتھ یہ ترجمہ سب نے کیا لیکن صحابہ نے اس کے ساتھ اس کا دوسرا ترجمہ بھی بتایا کہ قانت کے معنی چپ چاپ کھڑے ہو جانا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے چپ چاپ تو پھر اس کی تفسیر بھی صحابہ نے فرمائی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم شروع میں نماز میں باتیں کرتے تھے کوئی آدمی باہر سے آتا تھا پہلے کھڑے ہونے والوں سے پوچھ لیتا کتنے رکاتے ہوئی بھائی بلکہ سلام بھی کرتا تھا السلام علیکم خیریت ہے ٹھیک ہو اچھا نماز پڑھ رہے ہو چلو میں بھی پڑھ لیتا ہوں لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو نماز کے اندر بولنے کی ممانعت ہو گئی پھر بولنے کی اجازت نہیں والقانتین تین اور اپنے مالک کے سامنے چپ چاپ کھڑے رہنے والے والمنفقین اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اکڑتے نہیں کہ بڑی نیکیاں کی ہیں بلکہ سہری کا وقت جو سونے کا ہے اس وقت میں اٹھتے ہیں رات رات رات بھر عبادت کرتے ہیں والمستغفرین بالاسحار اور سہری کے وقت میں استغفار کرنے والے بخشش مانگنے والے رات کے جاگنے کا طلا نہیں مانگتے بلکہ تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں کہ عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا شہید اللہ لا الہ الا ہو پھر واپس لوٹو پرانے مضمون کی طرف جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اللہ لا الہ الا ہو او عیسائیوں تم کہتے ہو کہ خدا تین ہیں اور تین ہی نہیں اب تو کوپ بھی خدا اور پتہ نہیں نہ جانے کتنے خدا لگتا ہے کہ بتیس کروڑ تک پہنچنے والے ہیں اللہ سے پوچھو شہید اللہ اللہ گواہی دیتا ہے ان لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ مگر وہی تنہا وہی بات یہ ہے ضمیر شان ول ملائی کا تو اور فرشتے گواہی دیتے ہیں جو اس کے مقرر فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے سوا کوئی نہیں تمہیں کس نے بتایا العلم اور علم والے گواہی دیتے ہیں اس کے سوا کوئی نہیں قائم بالقسط اس حال میں کہ وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں علم والے بھی یہی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب تم سب جاہل ہو لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے العزیز وہ غالب ہے الحکیم وہی حکمت والا ہے الدین عند اللہ الاسلام بس یہ اللہ کی توحید اللہ کو ایک ماننا اور اس کے در کے لیے تیاری کرنا کسی کا نام دین ہے یہی دین اسلام ہے اور ہر دور کے اندر یہی دین تھا حضرت علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی دین لے کر آئے تھے اور اب بھی یہی دین ہے ان دین بے شک دین عند اللہ اللہ کے نزدیک الاسلام بس اسلام ہے سپرد کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور جو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ اوروں کے بھی حوالے کر رہا ہے اوروں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہا ہے کہیں اور بھی نگاہ لگائے ہوئے ہیں اس کا مطلب وہ دین پر نہیں ہے وہ مختلف اللہ دین ارکاب تو کتاب جن کو دی گئی وہی کہتے ہیں کہ ایک نہیں ہے ابھی تو کہا گیا کہ علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے مگر یہودی بھی گواہی نہیں دے رہے ہیں عیسائی بھی گواہی نہیں دے رہے ہیں کہا بالکل ان کو یہ بات معلوم ہے اور ان کی کتاب میں بھی یہی بات بتائی گئی تھی لیکن ایمان والوں کے ضد کی وجہ سے اور توحید والوں کی ضد کی وجہ سے وہ ایک کے بجائے سینکڑوں کو ماننے لگ گئے وہ مختلف اور نہیں اختلاف کیا اللہ ان لوگوں نے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ من بعد ما مگر اس کے بعد کہ جا العلم ان کے پاس علم آ چکا تھا کیوں اختلاف کیا میں نے وہاں پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں پھر نکال لیں گے اختلاف بغیم بینہم ورنہ مانا ہو جائے گا نہیں اختلاف کیا بغیم بینہم انہوں نے اختلاف کیا بغیم بینہم آپس میں بغاوت کی وجہ سے زیادتی کی وجہ سے ضد کی وجہ سے وہ یکفر بھی آیات اللہ حالانکہ ان کے سامنے کتاب کی آیتیں تھیں ان کا انکار کیا تو جو کوئی انکار کرے گا اللہ کی آیتوں کو فعن اللہ سری الحساب اللہ جلد حساب لینے والا بس ابھی نمبر آیا فعین جو کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اگر وہ جھگڑے آپ سے فعن تو اگر ہاجو جھگڑا کریں وہ کا آپ سے یہی یہودی اور عیسائی اور خاص طور سے عیسائی کیونکہ وہ وقت بیٹھا ہوا ہے تو اسلم تو تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے حوالے کر دیا وجہیا اپنے چہرے کو للہ اللہ کے لیے وہ اتبعن اور جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی اللہ کے حوالے کیا ہم تو صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اب تم فیصلہ کر لو تم نے کس کس کو ماننا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمِ کتاب اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی وَالْأُمِّيِّينَ اور ان کے ساتھ عرب کے امیوں کو بھی کہہ دیجئے آسلم تم تم بھی اللہ کو مانتے ہو اللہ کا نام لیتے ہو ہم نے تو اپنا آپ حوالے کر دیا اللہ کے آپ بتاؤ کیا تم نے بھی حوالے کیا بہن اسلم فقط استد بس اگر وہ بھی حوالے کر دیں گے اللہ کے جھک جائیں گے اللہ کے سامنے فقط استد تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے وہ ان اور اگر وہ منہ موڑیں گے بہن نما علی کل تو بے شک آپ کے ذمے ہے کل کھلا پہنچا دینا اس کے علاوہ آپ کے ذمے نہیں ہے پھر کوئی گمراہ رہتا ہے پھر کوئی کفر اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے ہوتا رہے واللہ بصیر بالعباد اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو دیکھ رہا ہے اس کے مطابق حساب لے گا ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم وہ بات قرآن لوٹ کر آئی میں نے کہا تھا کہ یہودیوں کا تذکرہ کس لیے ہے ایک تو اس لیے کہ ان کو دین کی دعوت دی جا رہی ہے عیسائیوں کا تذکرہ کس لیے ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے میں نے دوسری بات عرض کی تھی اس لیے کہ ایمان والوں کو بتایا جائے کہ ان راہوں سے گمراہی آتی ہے تم ان سے بچ کر کے رہنا اور تیسری بات کیا عرض کی تھی اس لیے کہ دنیا میں ان کے علم اور عمل اور ان کی نیکی کی دھوم مچی ہوئی تھی تو اس راز سے پردہ ہٹایا کہ ذرا دیکھو کیسے نیک ہیں یہ جیب کترے ہیں کہ نیک ہیں آ رہا ہے اس کے بارے میں الناس یہ رحبان اور اخبار جن کو تم بزرگ سمجھتے ہوئے ہو اور ان کے چڑھاوے اور نیازیں دیتے ہو ان کو یہ تو جیب کترے ہیں یہ دوسروں کی جیب کاٹنے والے ہیں اور دھوکے اور فراڈ کے ساتھ لوگوں کا مال کھانے والے ان کو تم بزرگ سمجھے ہوئے ہو عیسائیوں کو سامنے رکھا ان کو بھی کہا بڑے بزرگ بنے ہوئے ان الذین یکفرون بیاات اللہ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور عیسائی بھی انکار کر رہے تھے اور آج بھی انکار کر رہے ہیں اگر نہیں انکار کر رہے ہیں تو ہم پھر پلٹ کر ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تم سے جو کہا تھا کہ اگر میں نہیں آؤں گا تو وہ فارقلیت نہیں آئے گا اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا جو تمہارے بیچ میں ابد تک رہے گا پھر جب وہ آئے تو تم نے ان کو کیوں نہیں مانا وَيَقْتُلُونَ النَّبِي اور یہ تو یہ چار انجیلیں ہیں اس تاریخ کی طرف ہم جائیں گے تو وقت لگ جائے گا آج کیسے کہا جائے کہ یہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی جبکہ ایک وقت میں ان کے پاس اسی انجیلیں تھیں اور رومن امپائر پریشان ہو گئے ان کے جھگڑوں سے تو انہوں نے عجیب قسم کی تحقیق کی کہا ساری انجیلیں ایک ٹیبل پر رکھو اور سارے پادری سجدے میں پڑ جاؤ اور دعائیں کرو جو جھوٹی ہے وہ گر جائے تاکہ ہمیں تمہارے اس جھگڑے سے نجات ملے اور سب سجدے میں پڑ گئے اور ایک شرارتی نے زور سے ٹیبل کو ہلایا اور ساری گر گئی مگر چار بچ گئی کوشش تو کی تھی کہ ایک ہی بچے مگر چار پھر بھی بچ گئیں اور ان میں انجیل برنباس بھی ہے انجیل برنباس کے لیے عیسائی کہتے نہیں یہ مسلمانوں نے لکھوائی لیکن اب تاریخی حقائق سے ثابت ہو گیا کہ سولہ سو سال پرانی انجیل برنباس آج بھی دنیا میں موجود ہے اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کو بیان کر کے آپ کی جائے ہجرت کو بیان کر کے آپ کے صحابہ کو بیان کر کے صاف صاف لفظوں میں ان کو دعوت دی گئی ہے ان الدین یکفرون یک فرو نبی پھر یہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا وہ یکسلون النبی اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق آپ کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب قتل کے منصوبے بنے تو تم نے کیا کیا اور ٹھیک ہے ہم اس کو بھی درگزر کرتے ہیں تو جس دور میں یہودیوں نے قتل کیا وہ تمہارے بڑے نہیں تھے تو اور کون تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں یکخمرون بِالْقِسْطِ جو حکم دیتے ہیں انصاف کا من الناس لوگوں میں سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو دردناک عذاب کی یہ خوشخبری نہیں ہے بدخبری ہے اس کو کہتے تحق عمن مذاق اڑانے کے لیے جیسے آپ کسی کو کہیں نا ذرا یار اس کو ناشتہ کرا دو ناشتے کا مطلب دو چار ڈنڈے لگاؤ لیکن کہتے ناشتہ کرا دو بلاکلین الذین حبطت اعمالهم یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے پھر دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی ان کو یہ نام لینے سے کہ نہیں ہم صاحب کتاب ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی اس کا ان کو فائدہ نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی جو نیکیاں کرتے رہے ان کا کچھ سلا نہیں ملے گا وما لهم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا کتاب کیا عجیب منظر ہے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی آج ان کو انہی کی کتاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ آؤ اپنی کتاب لاؤ تمہارے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے لیکن اب کنی کاٹتے ہیں ایراض کرتے ہیں کیونکہ معلوم ہے کچھ چیزیں ہم نے چھپائی ہوئی تھی وہ سامنے آ جائیں گی یا اس کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کی علم کرا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتو جن کو دیا گیا تھا نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب میں سے یدعون ان کو بلایا جاتا ہے لا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف لیحکم بینہم تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان ثم یتولا پھر منہ موڑ لیتا ہے فریق ایک گروہ منہم ان میں سے وہم معرضون اور یہ کوئی حادثہ نہیں وہ ہی اعراض کرنے والے ان کا کام ہی یہی ہے ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات یہاں عیسائیوں کا اور یہودیوں کا ملا جلا تذکرہ ہو رہا ہے اور جو آئندہ آ رہی ہے بات یہ یہودیوں نے کہی تھی مگر عیسائی بھی بال دیگر اسی میں مبتلا تھے وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے بس عیسائی بننا کافی ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ذالکہ کا ان برائیوں میں یہ مبتلا کیوں ہوئے انبیاء کو قتل کرنا آیتوں کا انکار کرنا اللہ کی کتاب بلائی کی طرف بلایا جائے تو اس سے اعراض کرنا کیوں کرتے ہیں ایسے اس لیے کہ ان کے اندر کچھ خامیاں ان کے اندر کچھ برائیاں پیدا ہو گئی کیا برائیاں ایک برائی یہ کہ ہمیں آگ تو چھوئے گی بھی نہیں اللہ معدودات مگر گنتی کے چند دن بس ہم چند دن جائیں گے اور میں عرض کر چکا کیا کہتے تھے کتنے دن سات دن سات دن کیوں کہا ہفتے کے سات دن ہیں چالیس دن تک ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو ایک ایک دن ایک ایک دن سات دن ہو گئے بس وہاں سے چھٹی مل جائے گی اور دوسری روایت یہ کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے ایک ہزار سال کے بدلے میں ایک دن کس نے تم کو یہ بتایا اور دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے یہ کس نے بتایا ہمارے یہاں بھی بعض تفسیروں میں یہ روایت پھیل گئی کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے یہ تو ان کی بات ہے ہماری بات نہیں ہے اور ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہزار سال ہے ذالی کا یہ برائی اس لیے ان میں آئی جاننا اس لیے کہ انہوں نے قالو کہا لن کمستانہ ہرگز نہیں چھوئے گی النار آد ہم کو الا ایام مگر کچھ دن معدودات گنے ہوئے کچھ دن وغرهم في فی ما كانوا يفترون وغرهم اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو فی دینہم ان کے دین کے بارے میں ما ان باتوں نے کانو یفترون جو وہ گھڑا کرتے تھے جو قصے کہانیاں گھڑتے تھے ہمارے بڑوں نے یوں چھڑایا ایک آدمی بڑا گناہگار گار تھا زندگی میں کبھی سجدہ بھی نہیں کیا تھا لیکن پادری صاحب کو ہر سال نیاز دیتا تھا جہنم کا فیصلہ ہوگا پادری صاحب نے یوں اس کو چھڑا لیا یہ جو قصے کہانیاں گھڑتے تھے انہوں نے ان کو گمراہ کر دیا تھا دھوکے میں ڈالا فقی فیضا جمانا ہوں ہائے ہائے یہ گھر بیٹھے ہوئے شیر دلی کے پلان جائیں گے جہنم میں وہاں سے واپس بھاگ کے آ جائیں گے مانیں گے نہیں ہم ابو جہل بھی کیا کہتا تھا کہتا ہے فرشتوں کو پکڑ لیں گے سب کو کہتا ہے کل فرشتے کتنے انیس سترہ کو تمہیں پکڑ لوں گا دو کو تم پکڑ لینا یہ گھر بیٹھے ہوئے شیخ دلی کے پلان بن رہے ہیں فقی فائدہ جمع نہ آئے ہائے کیسا وہ منظر ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے لیومن ایسے دن کے لیے لا رہی بفی ہی اس میں کوئی شک نہیں وہ ماں کا سبق اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر ایک جان کو ماں کا سبق جو ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا آپ فرما دیجئے او عیسائیو تم بھی گواہ رہو اور ساری دنیا کے لوگ تم بھی گواہ رہو تمہارے چاہنے سے اور یہ شیخ سلی کے پران بنانے سے کچھ نہیں ہوتا اور اے اللہ مالک الملک اے بادشاہیوں کے مالک اے بادشاہی کے مالک تو تل ملک کا منتشا تو دیتا ہے بادشاہی منتشا جس کو چاہتا ہے وہ تنظیم الملک کا اور تو چھینتا ہے بادشاہی من منتشا جس کو جس سے چاہتا ہے آج تک اس نے چاہا تھا یہ عزت اور یہ غلبہ یہودیوں اور عیسائیوں کو ملا ہوا تھا اب ایمان والوں کو ملنے والا ہے وہ تو عز من تشا تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ تو ذل من تشا اور تو ذلت کی ٹھوکریں لگا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بی ادیکل خیر تیرے ہاتھ میں خیر ہے تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے اب یہ ہاتھ یہ بھی متشابہ ہاتھ میں سے ہے کوئی کوئی خیر اللہ کے ہاتھ میں کیسے پکڑی ہوئی ہے نہیں ہم نہیں جانتے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہے جیسا اس نے فرمایا وہی جانتا ہے کہ ان نکالا كُلِّ ان فزیر بے شک ہر چیز کے اوپر تو قدرت رکھنے والا ہے تول جل فی النہار تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں وہ طوری جلنہار فی اللیل تو داخل کرتا ہے دن کو فی فن رات میں رات کو دن میں کیسے داخل کرتا ہے ایک کے بعد دوسرے کو لاتا ہے ایک کو گھٹاتا ہے دوسرے کو بڑھاتا ہے وَتُخْرِجُ تخرج الحی من المیت اور تو نکالتا ہے زندے کو مردہ سے وَتُخْرِجُ تخرج المیت من الحی اور تو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے مرغی زندہ ہے اس میں سے انڈا مردہ پیدا ہوتا ہے اور انڈا بے جان ہوتا ہے اس میں سے مرغا زندہ پیدا ہوتا ہے اور علماء زندہ ہیں ان کے گھر میں نہ خلق مردے پیدا ہوتے ہیں اور بے شمار جاہل اور ان پڑھ اور شرک اور کفر میں مبتلا مردے ہیں ان کے گھروں کے اندر پروردگار زندہ ایمان والے پیدا کرتا ہے وہ قرض کمن منتشا بغیر حساب اور تو روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بے تحاشا بے گنے روزی دیتا ہے بغیر حساب و کتاب کے روزی دیتا ہے یہ عیسائیوں کا تذکرہ ہوا اور اس سے پہلے یہودیوں کا تذکرہ ہو چکا تھا یہاں بیچ میں اصل مضمون کو روک کر کے ایمان والوں کو ایک بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کس بات کی تنبیہ وہ پیچھے بتا بھی دیا گیا تھا ود کثیر من الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا اے ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کی دل کی آخری خواہش یہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو بھی کافر بنا دے کیوں کبڑا چاہتا ہے کہ ساری دنیا کبڑی ہو جائے دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اکیلے نہ جائیں جہنم میں تم کو بھی لے کر کے جائیں تم کو ان کی شرارتوں سے بچنا چاہیے ان کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کے اخلاق اور کردار اور ان کی سوچ کا تمہارے اوپر اثر ہونے لگ جائے لا يتخذ المؤمنون چاہیے کہ نہ بنائیں المؤمنون ایمان والے الکافرین انکار کرنے والوں کو نہ فرمانوں کو چاہے وہ کافرین یہودی ہوں عیسائی ہوں مشرق ہوں اولیاء دوست دون المؤمنین ایمان والوں کے سوا ان کو دوست نہیں بنا سکتے کیا مطلب ان سے سلام دعا نہیں کر سکتے ان سے لین دین نہیں کر سکتے یا ان کے پڑوس میں نہیں رہ سکتے اگر یہ معنی ہو تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کی ذرا یہودی کے پاس جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی ہے تو کیا لین دین نہیں ہو رہا ہے لین دین سے نہیں منع کیا جا رہا ہے پڑوس میں رہنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے منع کیا جا رہا ہے کہ ان کو دوست بناؤ اپنا لیے آئیڈیل بناؤ ان کو اپنا رازدار بناؤ اور ان کے پیچھے چلنے لگ جاؤ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو نہیں ہے وہ اللہ کی جانب سے فی شعی کسی چیز میں پھر وہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوگا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے مگر اللہ کے ہاں کسی لسٹ میں نہیں کسی کھاتے میں نہیں اللہ ان تتقو تک ہوں من ہوں تو کا مگر یہ کہ تب تک تم بچو من ہوں ان کی طرف سے تو کچھ بچنا کیا مطلب ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر الیک سلیک رکھتے ہو ظاہری طور پر کچھ باتیں کرتے ہو صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے ورنہ ان کو آئیڈیل بنانا مقصد نہیں ہے اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے اور پڑوس میں رہتا ہے اور بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے ظاہر ہے یہ تو ایمان کا تقاضا ہے بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے ان کو دعوت دینی ہے اس کے لیے بہترین خوبی کے ساتھ ان سے پیش آتا ہے پیش آنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ تم پیٹ بھر کے کھا کے سو جاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہو تم ایمان کی حالت میں نہیں سوئے پڑوسی کی یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہے یا غیر ایمان والا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنی ذات سے بچو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور اللہ ہی کی طرف المصیر لوٹنا ہے یا لوٹ کر جانے کی جگہ ہے اس لیے اس سے ڈرو قُلْ مَا فِي صُدُورِكُمْ ایک آدمی ظاہری طور پر دوستی نہیں لگاتا دل دل میں چھپاتا ہے اندر سے ہے دوستی اسی کے پیچھے چل رہا ہے شادی اسی طرح نکاح اسی طرح بیاہ اسی طرح خوشی اور غم اسی کی طرح چہرہ بھی اسی کی طرح کپڑے بھی اسی کی طرح سوچ بھی اسی کی طرح ہیں یورپ کے یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے لیکن ظاہری طور پر کہتا ہے نہیں جناب میں تو ان کا بڑا دشمن ہوں اور میں تو صرف اللہ سے محبت کرتا ہوں ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے ان تخفو ما فی صدورکم اگر تم چھپاؤ گے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے تمہارے سینوں میں ہے او تبدو ہو یا تم ظاہر کرو گے اس کو یا غم اللہ اللہ اس کو جان لے گا اللہ نہیں چھپ کر رہ سکے گا آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد انہیں لوگوں کی ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ننگے پاؤں دوڑ رہے ہیں ان کی ایک ایک ادا کی نقل کرتے ہیں انہی کی طرح اپنی صورت بھی بناتے ہیں سیرت بھی بناتے ہیں اور سوچتے ہیں اللہ کو پتا ہی نہیں چلے گا اس کو نہیں پتا چلے گا وہ یافل سما بات مافل عرب وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور وہ جانتا ہے جو زمین میں ہے پھر تمہاری اس بات کو وہ نہیں جانے گا واللہ علی علا کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ تمہاری چھپی ہوئی کمزوری اور تمہاری اندر کی منافقت کہ با مسلمان اللہ اللہ اور با برحمن رام رام اور پھر ادھر سے کلمہ اور ادھر سے تمہاری صورت و سیرت ان اللہ کے دشمنوں کی طرح یہ قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے گی پھر پتا چلے گا کہ تم نے کتنا کھویا اور کتنا پایا یوم تجد کل نفس جس دن پائے گی ہر جان ما عملت جو اس نے عمل کیا من خیر نیکی میں سے محدرا اپنے سامنے حاضر وما عملت اور جو اس نے عمل کیا من سو برائی میں سے اس کو بھی حاضر پائے گا سامنے آئے آئے سارے گندے کام سامنے آ گئے اور لوگوں کے سامنے رسوا ہو گیا چھپا ہوا تھا لوگوں کے سامنے بڑا خیر خواہ بنا ہوا تھا ایمان والوں کا اس دن پتا چلا یہ تو کسی اور کا خیر خواہ تھا اس کی دوستی تو کہیں اور لگی ہوئی تھی تب کیا چاہے گا لو ان بینہا وہ تمنا کرے گا وہ چاہے گا محبت کرے گا وہ جان لو ان بینہا کاش کہ اس جان کے درمیان وہ بہن اور اس عمل کے درمیان امدم بعیدا دور کی مدت ہوتی اور آگے آ رہا ہے پچیسویں پارے میں کون سی صورت ہے سورہ زخرف میں کہ آدمی چاہے گا کاش کہ میرے اور میرے عمل کے درمیان اور میرے اور جس نے مجھے گمراہ کیا شیطان اس کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا وہی حضر نَفْسَهُ اللہ اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے اس سے ڈرو اس سے ڈر کر زندگی گزارو دوسروں سے ڈر کر ان کی طرح مت بنو واللہ بل بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا رعوف بہت نرمی کرنے والا بہت مہربانی کرنے والا قل كنتم تحبون الله يحببكم الله وہ وقت بھی سامنے ہے اور اس کے علاوہ سارے انسان سامنے ہیں فرمایا اللہ کو مانتے ہو سب نے کہا اللہ کو تو مانتے ہیں عیسائی بھی اللہ کو مان کر شرک کرتے ہیں یہودی بھی اللہ کو مان کر شرک کرتے ہیں مکہ کے مشرق بھی اللہ کو مان کر شرک کرتے تھے سب کو کہا گیا کل اے میرے حبیب فرما دیجئے ان کن تم تو اللہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے فتبعونی تو میرے پیچھے چلو زبردست امتحان آ گیا تمہارا اب تک سب دعوے دار ہیں اللہ سے محبت کرنے کے اگر کرتے ہو محبت تو میرے پیچھے چل کے دکھاؤ یحببکم اللہ اگر تم چلو گے اللہ تم سے محبت کرے گا پھر تم محبوب بن جاؤ گے اللہ محب بن جائے گا ویم کرم جن اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے الفی اللہ آپ کہہ دیجئے بات مانو اللہ کی ور رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الف نام لگا ہوا مخصوص رسول یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم منہ موڑو گے تو انکار ہوگا اور انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے فَإِنَّ اللہ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے صدق اللہ مولانا العظیم بس اتنا ہی